بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدوا من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله محسن الكافرين وأزعانوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تلتم فأخير لكم وإن تولئتم فعلموا أنكم غير موجز الله سورہ اتوبا اور سورہ انفال یہ پہلے بات بیان ہو چکی ہے کہ دونوں صورتوں میں کتاب کا مسئلہ بیان ہوا ہے سورہ انفال کے اندر کچھ اجمال ہے سورہ برات کے اندر ذرا تفصیل ہے یہ تو اس کا محکمل کے ساتھ ربط ہے سورت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں مشرقین عرب جن کے مقابلے میں کتاب کا کہا گیا تو وہ جو مشرقین عرب تھے ان میں مختلف جماعتیں تھیں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ آد و پیمان باندھا تھا لڑائی نہ کرنے کا اور پھر وہ اپنے آگ پر قائم رہے یہ تھے بنو سمرا اور بنو کے نانا تو یہ جو بنو سمرا اور بنو کے نانا ہیں جو اپنے آگ پر قائم رہے ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ آگ پر قائم ہے تم بھی آگ پر قائم رہو جب تک آگ پر قائم رہیں تو ان کی مدت پوری ہونے دو نو مہینے باقی تھے ابھی ادارے برات کے وقت سے یا سور کے نزول کے وقت سے تو وہ نو مہینے پورے ہو جائیں ان نو مہینوں کے اندر تم ان کے اوپر چڑھائی کوئی نہ کرو رہ گئے باقی قبائل عرب ایک وہ جنہوں نے معاہدہ کر کے توڑا اور دوسرے وہ جن سے معاہدہ ہوا ہی کوئی نہیں ان کو بھی مہلت دینی ہے لیکن ان کو مہلت دینی ہے اشور حرم کے گزرنے کی جب اشور حرم گزر جائے تو پھر ان سے کتاب کرو اگر اس دوران وہ ایمان قبول نہ کرے اور اگر وہ اس دوران ایمان قبول کر لیں تو پھر ٹھیک ہے وہ مسلمان ہو گئے تمہارے بھائی بن گئے تو یہ ابتدائی آیات میں عرب کے مختلف قبائل کے بارے میں مختلف احکام ہیں کتاب کا حکم ہے مشرقین سے کتاب کی تین عزتیں بیان ہوئی اور دو معاملے کا جواب پھر یہود و نصاروں سے بھی کتاب کا حکم آ گیا کہ مشرقین سے تو کتاب ہوتا رہا آج تک جب یہود و نصاروں سے بھی کتاب کرو اور یہود و نصاروں سے بھی کتاب کی چار عزتیں بیان ہوئی جب یہود و نصارہ سے کتاب کی چار عزتیں بیان ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ایک علت آئے گی چوتھی مشرقین سے کتاب کرنے کی تو کتاب مشرقین کی بھی اصل میں علتیں تو ہیں چار تین پہلے بیان ہوئی ہے اور ایک بعد میں بیان ہوئی ہے یہود اور مسالہ سے جو کتاب کی عزتیں ہیں وہ بھی چار ہیں اور وہ چار کی چار اکٹھی بیان ہوئی ہے اس کے بعد ذکر ہے رضو تبوک کا تو کئی سارے لوگ رضو تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے اکثریت ان کی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو کہ منافق تھے تو منافقین کے لیے پھر سجرات ہیں اور پھر سجرات کرتے وقت منافقین کے مختلف اصناف ان کو ذکر کر کے ان پر سجرات کی گئی ہے نیز اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ کے لیے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑنی منافقین نے ایک مسجد تیار کی تھی فرمایا یہ مسجد جو ہے یہ فطرہ فساد کرتا ہے اس مسجد میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں مشرقین ان کے لیے دعائیں مفرت کرنا بھی منع ہو گیا آئندہ کے لیے مشرقین کے لیے دعائیں مفرت بھی نہیں کر سکتے تو یہ زجرات بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ تین مسئلے بھی آئے ہیں سورت کے اخیر میں جا کر ترغیب کے تال کی بھی ہے دین سیکھنے کی بھی ترغیب ہے ہاں۔ یہ سورت کے مضامین ہو گئے ابتدا میں مختلف قبائل عرب ان کے لیے مختلف آکام جن لوگوں سے معاہدہ ہوا معاہدے پر قائم ہے بن اور بن کنانا مدت معاہدے کی نو مہینے باقی ہے تو بھی نو مہینے تک اسی معاہدے پر قائم رہو ان کے ساتھ کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا جن لوگوں نے آگ کو توڑا یا جن لوگوں سے آگ نہیں ہوا اشر حرم کے گزرنے کا انتظار کرو اگر اس دوران مسلمان ہو جائے تو خبح ورنہ ان سے لڑائی کر دی ہے مشرقین سے کتاب کی بات کہی اور پھر اس کے لیے چار علتیں تین اکٹھی اور چوتھی بات میں یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی کتاب کا حکم اور چار علتیں اکٹھی پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ اور جو لوگ غزلے میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے منافق ان کے لیے سجرات اور منافقین کے مختلف اصناف ذکر الگ الگ ان پر تجرات الگ الگ آئی ہے کسی حصے میں مشرق کے لیے دعائیں محفوظ کرنے سے بھی منع کیا گیا منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کیا گیا منافع کو ایک مسجد تیار کی تھی جو فطرہ فساد کرنا تھی اس میں جانے سے بھی روکا گیا سورت کے اخیر میں کتاب کی بھی ترغیب ہے اور دین سیکھنے کی بھی ترغیب ہے واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج تو فرض ہو گیا تھا لیکن سن نو ہجری میں نبی علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق کو حکم دیا کہ تم جاؤ امیر بن کر مقد فتح ہو گیا ہے اب مسلمانوں کی سربراہی اور سرکردگی میں لوگوں نے حج کرنا ہے تو امیر حج بڑھایا نبی علیہ السلام نے حضر بکر صدیق کو کہ تم جاؤ اور جا کر لوگوں کو حج کراؤ مزید آپ نے یہ بات بھی کہی کہ وہاں برات کا اعلان بھی ہو جائے حضرت اور بکر صدیق جا رہے تھے ایک مقام پر پڑاؤ کیا ہوا تھا صبح کی نماز کا وقت ہو رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو اچانک حضرت تو بکر صدیق نے اور دیگر صحابہ کے نے محسوس کیا کہ نبی علیہ صلاح سلام جس اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اس اونٹنی کی آواز آ رہی ہے تو حضرت اور بکر صدیق میں ٹھہر گئے انتظار کرنے لگا ہے کہ شاید نبی کے سامنے خود فیصلہ کر لیا ہو کہ میں خود جاتا ہوں اور میں خود حج کا امیر بنتا ہوں تو یہ خیر گئے لیکن جب بوتری کے سوال کو دیکھا تو وہ حضرت علی سے حضرت اور بکرے صدیق نے حضرت علی سے پوچھا امیر ان ام معمور ان کیا تم امیر بنا دیے گئے ہو یا تم نے میرے ماتا حاضر کرنا ہے حضرت علی نے کہا کہ میں نے تمہارے ماتا حاضر کرنا ہے پھر نبی السلام نے جو اپنی اونٹنی آپ کو دی ہے تو آپ کے آنے کی اور آپ کو بعد میں بھیجنے کی وجہ کہ مجھے نبی السلام نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مشرقین سے برات کا اعلان کرنا ہے تو یہ برات کا اعلان اے علی دور اجاگر کرنا ہے تو حضرت البکر صدیق کو پہلے کہا گیا تھا کہ برات کا اعلان تم جا کر کرو لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ امیر تو ہوں گے حضرت البکر صدیق ہی حج ہوئی کرائیں گے لیکن برات کا اعلان اس کے پیشوا حضرت علی ہوں گے سبب اس کا یہ تھا کہ ملک عرب کے اندر ایک قانون چلا آتا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ معاہدے ہوئے جس آدمی کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اگر معاہدے کو ختم کرنا ہے تو یا وہ ذات خود وہ ختم کرے یا اس کا قریبی رشتے دار ختم کرے تو نبی علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں تو جہاز ہی رہا برات کا اعلان کرنے کے لیے تو پھر مشرقین یہ کل اعتراض کر سکیں گے کہ ہمیں ہمارے تعلق کے مطابق وہ معاہدے کوئی ختم نہیں ہوئے تھے کیونکہ نہ آپ نے اعلان کیا تھا اور نہ آپ کی برادری کے فرد نے اعلان کیا تھا ہر تو بکر صدیق ان کے اعلان کی ہم کیا وقت رکھتے تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنا قریبی عزیز حضرت علی کو بھیج دیا تاکہ یہ معاہدے جو ختم ہو رہا ہے اور یہ جو برات کا اعلان ہے تو یہ کر کچھ روایتوں میں ایک اور بات بھی آتی ہے عام روایتوں میں تو اتنا ہی ذکر آتا ہے ایک آدھ روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ حوث اور بکر صدیق اس جواب سننے کے بعد پھر پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر تو وہ واپس آئے مدینہ منورہ کہ یا سننا مجھ سے کوئی غلطی تو نبی رسم نے کہا غلطی تیری کوئی نہیں میں نے تجھے امیر بنایا ہوا ہے امیر تو نہیں ہونا ہے البتہ برات کا اعلان جو ہے وہ میرا بھائی علی یہ کرے گا پھر حضرت بغیر صدیق کی سرکردگی میں حاضر ہوا حضرت علی برات کا اعلان کرتے جب کبھی حضرت و بکر صدیق پہ خطاب کرتے خطبہ دیتے تو یہ خطبے شروع ہو گئے تھے آٹھ تاریخ سے آٹھ تاریخ کو پھر نو کو پھر دس کو پھر گیارہ کو یہ چار دفعہ خطبہ دیا حضرت و بکر صدیق نے حضرت و بکر صدیق اس خطبے میں حل بیان کرتے جب حضرت و بکر صدیق خطبہ دے دیتے تو پھر حضرت علی کھڑے ہو جاتے اور پھر وہ برات کا اعلان کرتے اس برات کے اعلان کے اندر یہ باتیں بھی داخل تھیں معاہدے والی بات جیسا کہ یہاں ذکر ہے کہ بھائی معاہدے اب نئے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار کو نہیں جتنے معاہدے ہو چکے ہیں جن لوگوں نے وفا کی ہم بھی وفا کریں گے جن لوگوں نے وفا نہیں کی اب ہم ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب لڑائی ہے یا مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگلے سال کوئی مشرق آدمی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں آ سکے گا ہم کسی مشرق کو برداشت نہیں کریں گے کہ وہ بیت اللہ کا اگر ہو کرے کوئی نہ آدمی بیت اللہ کا طواف ہو نہیں کر سکے گا حضرت اور بکر صدیق نے حضرت ابو حرارا سے کہا کہ حضرت علی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں لیکن تم بھی حضرت علی کے ساتھ شریک ہو جاؤ چنانچہ کے ابو حرارا اور دیگر چند افراد اور بھی کتاب جب ہوتا خطبہ جب دیا جاتا اس وقت بھی یہ ساری باتیں ہوتی پھر ہر قبیلے کے اندر جا جا کر حضرت علی بھی حضرت ابو حرارا بھی اور دیگر چند افراد ہر علی کی ماتا کی میں یہ لوگوں کو مل مل کر کہتے کہ سب مشرقوں کو بتا دو آئندہ سال کوئی آدمی حج کے لیے نہیں آ سکے گا کوئی بیرن آدمی طواف نہیں کر سکے گا اور یہ ہم نیا معاہدہ کسی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو نہیں یہ واقعہ پیش آیا اب یہ اعلان تو ہوا کب اعلان ہوا حج کے دن اعلان ہوا اس دن کے بعد پچاس دن باقی تھے اور جب صورت نازل ہوئی وہ شوال کے مہینے میں نازل ہوئی اس کے اعتبار سے چار مہینے تھے تو آیا کہ چار مہینے کے بعد جنگ شروع اب پچاس دن باقی رہ گئے ہیں تو پچاس دن کے بعد جنگ شروع یہ پچاس دن کس دن سے شروع ہوں گے اتفاق ایسا ہے کہ جب یہ اعلانات ہوئے تو سارے مشرقین ملک عرب کے ان کے اوپر دہشت کاری ہو گئی انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر جوک در جوک کمائل مدینہ منورہ میں پہنچتے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے اقتدار اس کے بعد پیدا ہوا ہے تو لہٰذا جنگ کوئی نہیں ہوئی تو جنگ اگر ہو جاتی تو پھر پتہ چل جاتا کہ کون سی تاریخ سے جنگ شروع ہوئی ہے لیکن جنگ تو ہوئی کوئی نہیں اس واسطے کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سال حج ہوا تھا کے مہینے میں اس سے یہ آگے دن شروع ہو رہے ہیں کوئی کہتے ہیں ذوالحجہ میں ہوا تھا لیکن غالب خیال یہ ہے کہ سرکادہ میں حاج ہوا تھا اور نبی کے رسام کرنے کے لیے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس سال حج وہ جو ان کی نسی کی رسم تھی نا اس کی وجہ سے اپنے صحیح وقت پر نہیں ہو رہا تھا اگلے سال پھر حج صحیح وقت پر ہو گیا لوگوں کو یاد ہی کوئی نہیں تھا پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ صحیح مہینہ حاضر ضلح کا کون سا ہے سارے مہینے بگڑ گئے تھے بدل گئے تھے کبھی یہ ہو جاتا اس دفعہ محرم دو ہے اور کبھی یہ ہو جاتا یہ مہینہ کیا ہو گیا خالی ہو گیا ہے تو ایک قبیلے والے اعلان کر دیتے اس کے مطابق پھر وہ سال کے مہینے تھے اس کے مطابق ان کا اندازہ کرتے پتہ ہی کوئی نہیں رہتا نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تو فرمایا کہ آج مہینے اپنی اصلی حال پر آ چکے ہیں اور صحیح مہینے جو تھے بارہ ان میں چار مہینے عزت والے زرقادہ ذلحج محرم یہ تین اکٹھے ہیں رجب کا مہینہ کیا ہے الگ ہے تو یہ نبی رکھا میں پھر بڑی مذاق کر دی اگلے سال آ کر اچھا جی اللہ تھوڑا اعلان ہے کا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارے معاہدے ہوئے مشرقین سے ان کو کہو کہ زمین میں چار مہینے چلنا پھرنا ہے یعنی جس دن یہ آتے نازل ہوئی اس دن سے کیا ہے چار مہینے اور جان دو کہ تم اللہ کو عادت نہ کر سکو گے اور یہ بھی جان دو کہ اللہ نے کافروں کو رسوا کرنا ہے اور یہ سنا دینا ہے اللہ اور اللہ کے طرف سے لوگوں حجی اکبر کے دن کہ اللہ بیدار ہے مشرقین سے اور اللہ کا رسول بھی بیدار ہے مشرقین سے کہتے ہیں کہ کراف کرنے والے نے کراف یوں کر دی اللہ اللہ مشرقین بڑے برسول دے تو یہ کراط چونکہ بڑی غلطی تھی اس واسطے توجہ پیدا ہوئی علم کی ایجاد کرنے کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ علم ناز کے موجود کہلاتے ہیں لیکن یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ سر بھی پڑھے بندہ نہ بھی پڑھے تب جا کر قرآن مجید صحیح پڑھ سکے تو یہ تو بڑی بےچینگی تھی تو ہزار بن یوسف نے اپنے دور کے اندر ہزار بن یوسف بڑا ہی سادھن تھا لیکن یہ ایک اچھا کام کر کے گیا ہے اس نے قرآن مجید مصحف کے اندر زبر زیریں ڈروائی ہے تاکہ ہر آدمی کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے بس اگر تم توبہ کرو وہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے اور اگر تم پھر جاؤ جان لو تم اللہ کو حاضر نہ کر سکو گے اور شبھی سنا کے کافروں کو درد نہ دلہ کی کہ لندو جی نے آ تم البتہ دو جماعتیں بند زبر اور مرو کرانا جن سے تمہارا معاہدہ ہوا مشرقین سے پھر انہیں کس بھی کوئی نہیں کیا کچھ بھی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی تو پورا کرو ان تک ان کے کو ان کی مدت تک نو مہینے جو باقی ہیں ان کو پورا کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے احتیاط کرنے والوں کو جب تم نے معاہدہ نہیں توڑا تم بھی معاہدہ نہ توڑو اور مدد پورا ہونے دو پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو شباب کے ابتدا بھی ایسے نادر ہوئی شمواد اور محرم کی قسم میں ہر عزت والے مہینے ہو جائیں گے گزر جائیں گے پھر مارو مشرق وہ جھانک پاؤ اور پکڑو اور گھیرو ان کو اور بیٹھو کے لیے ہر رات میں پھر لڑائی شروع ہو جائے اور جہاں بھی تم کو مشرے اس کو مارو بس اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دینی شروع کر دیں پھر ان کو آزاد کر دو مطلب یہ ہے کہ مشرقین سے لڑائی ہو گئی ہے لیکن مشرقین اگر توبہ کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے پھر لڑائی ختم ہو جائے گی میرے سے اللہ بخشنے والا مہربان اور اگر کوئی مشرق تو اس سے پناہ حاصل کرے اس کو پناہ دے دے کہا آ کے وہ سن لے اللہ کے کلام کو پھر اس کو پہنچا دے امن کی جگہ یہ اس واسطے کے یہ لوگ ہیں جو کہ نہیں جانتے مطلب یہ ہے کہ لڑائی تو شروع ہو گئی ہے بعض اوقات ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارا دین معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ امن لے کر آئیں تمہارے پاس تو امن دو ان کو اور آگے وہ دین سنیں کلام رہی کو سنیں پھر اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ہو گیا مسلمان نہ بھی ہو نا وہ امن لے کر آیا ہے اس کے قبیلے تک ان کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے تاکہ درمیان میں کوئی مسلمان بدل ہو نہ کر سکے ظاہر کا یہ سوال ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں جانتے یہ جس دور میں خارجی پیدا ہوئے نا تو یہ خارجی تقریباً ہر کرما پڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا کرما پڑنے والے یہ گناہ کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اور گناہ کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے لہذا یہ واجب ملک ہے پھر جہاں یہ تھوڑے ہوتے وہاں تو رہتے چپ اور جہان کی تعداد اتنی زیادہ اور کوئی مسلمان کے ہتھے چل جاتا نا تو کہتے اس کو قدر کرو کیوں اس واقعے میں یہ ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ لوگوں نے بیان کیا کہ خارجیوں کی فوج کا ایک دستہ آ رہا تھا حضرت امام ابو حلیفہ اور امام حلیفہ کے ساتھ دو چار آدمی تھے تو یہ تو چند ساتھی تھے وہ تھا پورا فوج کا ایک دستہ پتہ چل گیا خارجی آ رہا ہے علامت تو معلوم ہو جاتی ہے <clears throat> اب کیا کرنا چاہیے تو ہر امام آئے مولا جو ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا چاہیے میں تو یہاں سے نہیں بھاگتا دوسرے لوگوں نے جائے پناہ حاصل کرنے کے لیے وہاں سے چلے گئے امام و حنیفہ کو پکڑ لیا آرجیوں نے من تھا تو کون آئے میں پناہ حاصل کرنے والا ہوں یہ جو قرآن مجید کی آیت آ گئی ہے نا اس آیت سے پیدا حاصل کیا آنا مستجیب ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک اب ہم تم کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرق بھی ہو پناہ مانگے تو اس کو پناہ دینی لازم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جاؤ امام نبھا نے کہا کہ نہیں قرآن کہتا ہے اب لوگوں مامناس کہ امن کی جگہ تک خود پہنچانا تمہارے اوپر لازم ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہاں, ہاں، ٹھیک امام کو حلیفہ نے صحیح بات کہی ہے چنانچہ سے پھر انہوں نے امام کو حلیفہ کو مسلمانوں کے علاقے میں جہاں مسلمان تھے آج سنی ہوئے جباس اس علاقے میں پہنچایا اور پھر واپس ہو گیا کیا نے مجھے کینا نقل آگ کی دو جیسے یہ خدا کا بیان کرتے وقت بات رہ گئی تھی نقل آگ کیوں ہے یعنی کہ آگ ہوا تھا خلاف ورزی بھی ہو چکی ہے لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آگ کوری کرنا آگ توڑا گیا ہے جس کی وجہ کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کے ساتھ آگ اللہ اور اللہ کے سور کے ہاں البتہ جن سے تمہارا ہوا مسجد رام کے پاس جب تک وہ ٹھیک رہے تم بھی ٹھیک رہو وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا آج پورا کرنا چاہیے بے شک اللہ پسند کرتا ہے احتیاط کرنے والوں کو کیوں آج نہیں ہو سکتا تو میں کیسے ہو ان کے ساتھ آپ کا نبھانا حالانکہ اگر وہ غالب ہوں تم پر نہیں خیال کرتے نہ تمہاری کسی رشتے داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ کسی اور کا خیال کرتے ہیں تو وہ خود جب آج کا خیال نہیں کرتے رشتے داری کا خیال نہیں کرتے اور تم ان کی رشتے داری کا خیال کرتے بیٹھے رہو وہ تم کو مارتے رہے اور تم چپ رہو یہ بات ٹھیک نہیں وہ تم کو راضی رکھنا چاہتے ہیں بڑے منہ سے اور ان کے دل انکار کرتے ہیں عورت سے ان کے فاسق ہے دوسری وجہ نقضیات کی انہوں نے اللہ کی ایتوں کے بدلے تھوڑا منہ دیا ہے بس روکا کی راہ سے تاکہ یہ لوگ برے کام کر رہے ہیں نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کی رشتے داری کا اور نہ آگ کا اور یہ لوگ ہاتھ سے بڑھنے والے بس اگر توبہ کریں نماز قائم کریں زکات ادا کرنی شروع کر دیں تو یہ تمہارے بھائی ہو گئے دین میں اور ہم کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں وہی نقص ہوا ہے مان ہونے بات یاد ہے اب کتاب کی عزتیں شروع ہو رہی ہے اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑے رکھیں آج کرنے کے بعد نمبر دو تمہارے دین پر تان کرے اور اعتراض کریں تو یہ جو کفر کے پیشوا ہیں ان سے لڑو ان کی قسموں کا پھر اعتبار کوئی نہ کرو تاکہ وہ باز آ جائے کیوں نہیں ڈرتے ہو تم ایسے لوگوں سے جو اپنی قسمیں توڑ بیٹھے ہیں آج کو توڑ بیٹھے ہیں اس عزت اور رسول کے نکالنے کا انہیں ارادہ کیا تھا پیغمبر کو نکلنے پر مجبور کیا تھا اور ان کی طرف سے لڑائی کی ابتدا ہے پہلی بار کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ زیادہ لائق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر ہو تم ایمان والے کہ لو ہم ڈرو ان سے اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو سزا دے گا اور اس کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف اور مومن قوم کے سینے خدا ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں میں جو غصہ ہے کیونکہ آج تک کافر ان مسلمانوں پر مظاہر کرتے ہیں تو وہ جو غصہ ہے وہ غصہ ختم کرے گا اور مہربانی کرتا ہے اللہ جس پر ہے اور وہ تمہیں جاننے والا حکمت والا ہم حاصل تم کیا تمہارا خیال ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا اور ابھی اللہ نے نہیں معلوم کیا ان کو جو تم نے سے جہاد کیا ہے جن لوگوں نے اور اللہ اللہ کے سور اور ایمان والوں کے سوا کسی کو بھیجی نہیں بڑھایا تو آپ کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے جہاد کون کرتا ہے کون ہے جو اللہ کے ساتھ الگ رکھے پیغمبر کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ اور ان کے غیر کے ساتھ الگ نہ رکھے اللہ اس بات کو ابزار کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے یہ تم کرتے ہو بات آ رہے اچھا جی کہا گیا کہ لڑائی کرو ان کے ساتھ لڑائی کریں جن کے ساتھ لڑائی کرنے سے کہا جا رہا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں نیک کام کرتے ہیں تو گنڈوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جو آدمی بدماش ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو لڑائی ہوتی ہے اور جو آدمی حاجیوں کو پانی پلائیں اور حاج کریں خود بھی بس حرام کو آباد کریں تو نیک لوگوں کے ساتھ تو لڑائی بھی ہوتی جواب نہیں ہے مشرق کا کام کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے مشرق آدمی مسجد میں آ جائے اور یہ سمجھو تم کے مسجد آباد ہو گئی تو میں ان کے آنے سے نماز پڑھنے سے ثواب کرنے سے مسجد کوئی آباد نہیں ہوتی کیوں اس واسطے ان کی امار برباد اور آج میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے تو جس کے عمل کا اعتبار ہی کو نہیں اس کے آنے سے مسجد کب آباد ہوتی ہے مسجد آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجد وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پچھلے دن پر ایمان رکھے نماز قائم کرے زکات دیا کرے ورم یا شہید اللہ اور نہ ڈرے سوا اللہ کے ایسے بندے مسجد میں آئے تو مسجد آباد ہوتی ہے با لائے کا بس امید ہے یہ لوگ ہوں گے راہ پانے والے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد رام کو آباد کرنا برابر کر دیا اس کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر دن پر اور جہاز کر اللہ راہ میں یہ برابر نہیں اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیتا ظالم قوم کو یہ جو آیت ہے اس آیت کا شان حضور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی آپس میں بات چیت ہو گئی حضرت علی نے کہا چچا جی پہلے مسلمان ہو جاتے نہ درجے پاتے آپ کافی دن تک مسلمان نہیں ہوئے حضرت عباس سے کہا کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہوئے تو ہم کون سے گناہ کرتے تھے ہم کون سی غلطیاں کرتے تھے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے مسجد حرام میں طباف کرتے تھے تو کیا ہماری نیکیوں کا کوئی اعتبار نہ ہوگا تو یہ آیت آ گئی فرمایا میں کفر کی حالت میں نیکی کی جائے اس کا اعتبار کوئی ہوتا کہ ایماندارہ کہاں اور مسجد رام کو آباد کرنا کہاں جو لوگ ایماندار اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لحاظ کیا اپنے مار اور اپنی جان کے ساتھ ان کا درجہ اونچا ہے اللہ کے ہاں اور یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی مہربانی کی اور اپنی رضامندی کی اور اپنے باہوں کی دل میں آرام ہے ہمیشہ کا رہیں گے ان میں ہمیشہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم تو ایک معنی ہے ان کا نیک ہونا بظاہر تو ان کی نیکی کا اعتبار نہ کرو ان کے امال برباد ہے لڑو ان سے دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ تو ہماری برادری ہے کوئی کسی کا باپ ہے کوئی کسی کا بھائی ہے میں کوئی پرواہ نہ کرو باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ لیکن اصل محبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد بھی اللہ کے ساتھ اور جو چیز آڑے آئے تمہارے بھائی بیٹے ان کی کوئی پرواہ نہ کرو اے ایمان والو نہ پکڑو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو پسند کرے ایمان پر اور جو ان کے ساتھ تم میں سے دوستی کرے گا باوجود ان کے کافر ہونے کے تو کافروں کے ساتھ جس آدمی کا تعلق ہے تو وہی لوگ ہیں ظالم تو کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ ماحول جن کو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے کا ڈر رکھتے ہو اور وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو یہ چیزیں اگر تم کو زیادہ پیاری ہو جائے اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ بالکل اپنا اور حکم لے آئے یہ تم کو ختم کرنے کا یا زلیل کرنے کا اور اللہ نہیں ہے فاسے کون کو ترغیب ہے کتاب کی مدد کر چکا تمہاری اللہ کئی میدانوں میں جس خدا نے کئی میدانوں میں مدد کی اب بھی اللہ کی کتاب میں لڑائی کرو اللہ مدد کرے گا ہنین کی لڑائی میں بھی مدد کی جب تم کو تمہاری کثرت اچھی لگ رہی تھی پھر وہ تمہارے کام کچھ نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہوگی باوجود خراب ہونے کے پھر تم پھرے پیس دے کر جب ہنین کی لڑائی ہونے والی تھی تو مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی بارہ ہزار تھے مسلمان کافروں کے بارے میں پتہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد چار ہزار ہے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جب ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم غالب کیوں نہ ہوں گے بلکہ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ کلمہ بھی نکلا کہ پہلے ہم تھوڑے ہوتے تھے اور کافروں کو مارا کرتے تھے آج ہم ہیں بھی زیادہ آج تو ہم ان کا کٹوبر نکالیں گے لیکن اپنی طرف اپنی کثرت پر اعتماد آ گیا اعتماد تو ہونا چاہیے اللہ کی ساتھ اور اللہ کی مدد پر تو پھر اللہ نے کہ ٹھیک اب تم کو اپنی کثرت پہ ناز ہو رہا ہے دیکھو جا کر کیا بنتا ہے ہوا پھر یہ کہ وہ جو لوگ تھے حوادر والے وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے انہوں نے کئی افراد کو چھپا کر بٹھا دیا پہاڑوں پر کہ جب مسلمانوں کی جماعت یہاں سے گزرے گا تو تم تیروں کی پچھاڑ کر دو تو مسلمان تو سامنے دیکھتے کہ ہمارے سامنے مشرقین کھڑے ہیں انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا جب وہ بھاگ رہے تھے تو مسلمان کا تعلق کر رہے تھے یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کمین گاؤں کے اندر کچھ اور لوگ بھی چھپے بیٹھے ہیں تو اچانک کمین گاؤں سے حملہ شروع ہو گیا اور تیر وہ تاش تاش مارتے مسلمانوں کو اور تیر بھی خطا نہ جاتے کئی مسلمان وہاں زخمی ہوئے ڈھیر ہوئے تو پھر ان کے قدم اکھڑ گئے اور میں زمین تو پر تنگ ہوگی بابری فراق ہونے کے پھر پھرے تم پیس دے کر پھر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کی اپنے رسول پر ایمان والوں پر اور وہ فوجی جن کو تم نے دیکھا اور کافروں کو دی سزا اور یہ سزا ہے کافروں کی پھر مہربانی کرتا ہے اللہ اس کے بعد جس ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان دیکھو نا نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے تھے بلکہ سفیان بن ابو سفیان بن حارث نبی علیہ السلام کا رضائی بھائی ہے بنو ہاشم کے خاندان کا یہ فرض ہے بنو بھیا میں سے یہ نہیں ہے وہ ابو سفیان بن حرب ہے جو مشہور ہے ویسے مسلمان وہ بھی ہوا ہے تو یہ ابو سفیان بن حارث یہ نبی علیہ السلام کی سواری کی لگام سے پکڑی ہوئی تھی نبی علیہ السلام اپنی سواری کو مہمیز دے کر آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن یہ روکتا تھا کیونکہ آگے دشمن کی فوج تھی تو یہ ابو سبھیان بن حارث وہ شخص ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دودھ پیا تھا رضائی بھائی تھا ساتھ پیا یا آگے پیچھے بلکہ کا رضائی بھائی تھا تو جب نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی توحید کی تو بچپن کے اندر یہ کٹھے کھیلتے رہے رضائی بھائی بھی ہے یہ نبی اسلام کے حالات کو باقی سارے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا تھا نبی السلام کے کمال کو آپ کے بلند اخلاق کو اس نے بھی نبی اسلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی تو نبی اسلام کو باقی لوگوں کی مخالفت کا بھی رانج تھا لیکن اب اس بن حارث کی مخالفت یہ نبی اسلام کو ایک لمحہ نہیں پاتی تھی یہ میرا رضائی بھائی بھی ہے اور پھر ہم اکٹھے رہے ساری عمر تو جو قریبی دوست اور عزیز ہوتا ہے جب اس کی مخالفت شروع ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر اب اس ابھیان میں کی طرف سے معافی کا پیغام آیا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں بلکہ خود آیا آپ نے کہا چلے گا یہاں سے میں تجھے کوئی معاف نہیں کرنا تو نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے ہم ہم جولی تھے اکٹھے تھے ساتھی تھے ساری زندگی کاری سال ہم نے اکٹھی گزاری اور تو نے جو میرے ساتھ سلوک کیا میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں یہ واسطے بھی ڈالتا رہا لیکن نبی رسم اس کو معاف نہیں کرتے تھے لیکن اخیر پھر جب واسطے اس بات سے زیادہ شروع ہو گئی تو نبی رسام میں اس کو بھی معاف کر دیا پھر یہ نبی رسام کے ساتھ تھا اور اس وقت یہ آپ کے ساتھ تھا اور یہی تھا نبیر اسلام کے ساتھ جو نبی اسلام کی سواری کو آگے بڑھنے سے روکتا تاکہ نبی اسلام کے ذات پر کوئی آنچ رہا آ جائے تو جس وقت یہ پھر ساتھی بن گیا پھر بڑا ہے مغل ساتھی بن گیا نبی اسلام نے پھر وہاں یہ کہا کہاں گئے ہیں وہ لوگ نے درخت کے نیچے بیٹھ کی تھی کہاں گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ ہمارے جانے پر ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے پھر ہم سار پڑتے اور پھر خدا بند میں مہربانی کی نبی اسلام نے حضرت باز سے کہا کہ تیرا آواز اونچا ہے تو آواز دے تو حضرت بار سے پھر آوازیں دی اور پھر جس کو دوبارہ مسلمان لوٹے تو ہم سار کو آواز دی گئی تھی زیادہ اور تین دفعہ انسار کو آواز دی گئی ان کے واپس آنے پر لڑائی کا پہلو بدل گیا اور مسلمانوں کو بتاؤ ہو گئی پھر مہربانی کرتا ہے اس کے بعد جس پر اللہ بخشنے والا مہربان اے ایمان والو مشرق ہوتے ہیں پلید لہذا وہ مسئلہ رام کے نزدیک نہ آ سکیں گے اس سال کے بعد <clears throat> یہ آیت آگی کہ مشرق پلید ہے مسجد رام کے پاس نہیں آ سکتا اب یہاں اختلاف ہو گیا علماء کا بعض علماء نے کہا کہ مشرق کے پلید ہونے کو عزت قرار دے کر یہ حکم دیا گیا کہ مسجد رام کے پاس نہ آئیں تو پھر باقی مساجد ان کا بھی احترام ہے اور یہ ان کا پنیر ہونا یہ تو وہاں بھی موجود ہے لہذا مشرق باقی مساجد کے قریب بھی نہیں جا سکتے دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں مسجد رام کی اللہ نے تفصیص کی ہے لہذا مشرقین مسجد رام کے قریب نہیں جا سکتے دوسری مساجد میں ان کا داخلہ بنا نہیں ہے تیسرا فریق جو ہنفیوں کا ہے حنفی کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے لفظ تو باقی یہی ہے کہ مقصر کے قریب نہ آئیں لیکن حدیث آ گئی کہ ایک سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آ سکتا تو مقصد رام میں وہ جو حج کے لیے ان کا داخلہ تھا تو حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ وہ داخلہ کیا ہے منع ہے تو اگر کوئی مشرق مسجد رام کے اندر بھی آئے کسی مسلمان سے بات کر کے واپس چلا جائے اس کا آنا کیا ہے جائز ہے اور اگر وہ تم کو دم ڈر ہو کہ جب یہ مشرقین یہاں اس علاقے میں نہیں آئیں گے ہمارے کاروبار ہو جائیں گے ہم تندرست ہو جائیں گے تن قریب تم کو غنی کرے گا نہ اپنے فضل سے اگر جائے گا بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا پہلے کتاب کا حکم تھا مشرقین سے اب یہاں سے کتاب کا حکم شروع ہوتا ہے یہ نصارہ سے نرو حکم سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر نہ پچھلے دل پر مطلب ہے کہ شرک اعتقادی کے اندر پایا جاتا ہے اور نہیں حرام کرتے اس کو جو اللہ اللہ کے سور نے حرام بتایا اور دین حق کو قبول نہیں کرتے یہ ہیں کون اور میں یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب دیے گئے لڑو ان سے تا آگ جزیا دیں ہاتھ سے اور وہ دلیل ہوں تو جزیا دینا منظور کر لیں پھر لڑائی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وکالت بھی ہو دوسری ایک تو ان میں شرک اعتقادی اور آخر پر صحیح بان کرنا ہونا شرک شرک پہلی بھی نیازات غیر اللہ وغیرہ کو آرام نہیں سمجھتے دوسری بات یہودی کہتے ہیں غیر اللہ کا بیٹا نسارا کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا یہ ان کی بات ہے ان کے منہ سے ریس کرتے ہیں کافروں کی بات کی جو کافر رس سے پہلے ہلاک کرے اللہ ان کو کہاں سے پھرتے ہیں اتنا ہدوا ہمارا عمر و بانم یہ کتاب کی تیسری عزت انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا رکھا اللہ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو حالانکہ ان کو حکم یہی ہے نہیں حکم دیے گئے مگر کے پوجا کرے ایک ادا کی نہیں کوئی ادا مگر ہوئی وہ پاک ہے ان سے جن کو شریف بناتے ہیں تو انہوں نے چونکہ اپنے مولوی اور سویشوں کو نہ بنایا ہے اس واسطے بھی ان سے لڑائی کرنی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ادیب بن حاتم جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ یاد سندھا قرآن مجید نے یہود اور نسارا پر ایک الزام لگایا ہے لیکن میں نسرانی رہا ہوں اور وہ بات ہم کے اندر تو کوئی نہیں پائی جاتی تھی کہ موریوں کو درمیشوں کو رب بنا رکھا ہے تو ہم تو جس وقت عیسائی تھے ہم اپنے موروی اور درمیشوں کو رب کوئی نہیں کہتے تھے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات نہیں کہ جب تمہارا بڑا پادری اعلان کر دے ایک چیز کے حلال ہونے کا تم سمجھے کہ بڑے پادری نے اس کے اعلان ہونے کا اعلان کر دیا لہذا یہ حلال ہے اور اگر وہ اعلان کر دے ایک چیز کے حرام ہونے کا تو تم یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے بڑے پادری نے حرام ہونے کا اعلان کر دیا ہے لہٰذا ہمارے اوپر اس کا حرام ماننا لازم ہو گیا ہے تو کیا یہ بات تمہارے اندر نہیں پائی جاتی تھی انہوں نے کہا جی یہ بات ہمارے اندر پائی جاتی تھی کہ ہمارے قوم کا فیصلہ جو ہے وہ ساری قوم پر ماننا کیا ہے لازم ہے جس چیز کو وہ کہے حلال ہم اس کو حلال کہیں گے جس کو وہ حرام کہے اور میں سنجید بات نا حلال حرام کرنا تو کام کس کا ہے اللہ کا ہے اور تم نے اپنے کو کو اختیار دیا ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا تو یہی ہے نا تمہارا ان کو رب بنانا یہ تو ہو گیا اس آیت میں جو وضاحت ہوگی نبی علیہ صلاح السلام سے کہ حلال حرام کرنے کا اختیار جو اللہ کا ہے وہ تمہارا اپنے قوم کو دینا یہ ان کو کیا بنانا ہے رب بنانا ہے موجودہ دور کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا جو بندی یا جب یہ دشا تو عید و سنت والے انہوں نے ایک شیر تو چھوڑ دیا ہے جو شرف پھر الوحیت ہے اس کو تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن شرف پھر سال کا یہ انتقام کرتے ہیں سمجھی بات شرک صرف ساتھ کا ہی ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اجما کی کیا کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں تو میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ شرک ساتھ یہ قطم کوئی اصلاح نہیں ہے نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر نہ کسی عالم کی کتاب کے اندر کہ شرک پھر ساتھ بھی کو ہوتا ہے شرک ہمیشہ ہوتا ہی شرک پھر نوعیت ہے صرف ساتھ ہوتا ہی کوئی نہیں لیکن جن لوگوں نے توحید کا مسئلہ سیکھا ہوتا ہے نا تو وہ شرک کے لفظ سے گھبرائے ہوتے ہیں ڈرے ہوتے ہیں تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکلیف شرک سے ڈالتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے شرک سے بچنا ہے تو لہٰذا پھر ہم تکلیف سے بھی بچ جائیں آدھا کہ یہ شرک پھر سادتا تب دنیا کے اندر کوئی شے ہے ہی نہیں شرک پھر الوحیت تو ہے پھر کئی اور سے یہ آیت پڑھ کر چسپان کرتے ہیں حالانکہ یہاں بھی اگر کسی شیر کا ذکر ہے تو یہاں ہے ارباب اللہ اللہ کے سوا کو جو کیا بناتے ہیں رب بناتے ہیں تو یہاں بھی صرف کا ذکر ہے صرف ارساد کا ذکر نہیں ہے اور اگر وہ یہ کہیں کہ تمہارے ائمہ مجتہدین اگر اپنے اتحاد سے ایک چیز کو حلال کہیں تو تم سمجھتے ہو کہ یہ حلال ہے اور اگر وہ اپنے اتحاد سے ایک چیز کو حرام کہیں تو تم سمجھتے ہو حرام ہے تو پھر شرک نہ بڑھ گیا ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ سمجھا کہ مجح کی بات مان کر اس کی وضاحت سے ایک چیز کو حالات سمجھنا یا آرام سمجھنا یہ شعر صرف ہے تو تمہارے نزدیک پھر حلال کرنے کا اختیار تھا پیغمبر کو حرام کرنے کا اختیار کس کو تھا پیغمبر کو حالانکہ ہمارے نزدیک پیغمبر کو بھی حلال کرنے کا اختیار ہو نہیں اور حرام کرنے کا پیغمبر کو بھی اختیار ہو نہیں تو پھر تم ہمارے اوپر تو فتوا لگا رہے تھے صرف صاحب کا اور خود یہ پیغمبر کو حق دے کر یہ پیغمبر کو حق ہے حلال حرام کرنے کا تم خود گزرے پھر الوہیت ہو گئے تو جو شرک پھر الوحیت ہے جو کہ جس کا وجود ہے وہ پھر تمہارے اندر ثابت ہو گیا صرف پھر سادگا کا وجود ہی کو نہیں ہم اپنے کسی امام کو کسی چیز کے حلال کرنے کا اختیار نہیں دیتے کسی چیز کا حرام کرنے کا اختیار نہیں دیتے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ چیز بعض چیزوں کا حرام ہونا واضح ہو گیا ہے بجر و حرام ہو بجر وہ بہر ہوا مشتبہات تو بعض چیزوں کا حلال ہونا نفس سے واضح ہو گیا حرام ہونا نفس سے واضح ہو گیا کئی چیزیں ہیں جہاں اشکار ہوتا ہے یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے تو مجھ کہے تو پھر تعلیق کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو وہ مجھے اپنی طرف سے اس کو حلال نہیں کرتا اپنی طرف سے اس کو آرام نہیں کرتا بلکہ اس کے حلال ہونے کی وضاحت کرتا ہے یا اس کے آرام ہونے کی وضاحت کرتا ہے تو مجھ بہن کی بات ماننا اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک شہر کو حلال کرتے ہیں یا آرام کرتے ہیں بلکہ ایک شہر کے حلال ہونے کی یا آرام ہونے کی وہ کیا کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں تو ہم تو کسی شرک کا انتقام کو نہیں کرتے شرک صرف کا ہے ہی کو نہیں اور اگر یہ زیر بنا دیا جائے کہ حق تھا پیغمبر کا حلال کرنا یہ حق تھا پیغمبر کا حرام کرنا تو جو آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ پیغمبر کا حق ہے حلال حرام کرنا تو وہ گویا کہ پیغمبر کو اللہ کا سر کیا بڑھاتا ہے شریر شروع بڑھاتا ہے چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی بجائے اپنے منہ سے اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنی روشنی پوری کرے گا اگر کہ کافر ناپسند کرے یہ لوگ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نور ہدایت نازل کیا ہے اس کو پورا کرے گا لیکن یہ جی، اللہ کے نور کو بجاتے ہیں اپنے منہ سے اپنا ہدایت دے کر سچا دین دے کر تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر اگر جے مشرق ناپسند کرے اچھا۔ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجانا اپنے منہ سے تو یہ ایک مولوی تھا مر گیا ہے اب سانگرے کا رہنے والا عنایت اللہ عنایت اللہ سانگلوی گالیاں نکالنا اس کا بڑا شیار تھا بڑی گالیاں نکالتا تھا تو وہ لگا تقریر کرنے اور تقریر کرتے وقت کہنے لگا کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے نور نبی السلام جو نور ہے اللہ کے تو یہ اپنے منہ کے ساتھ ان کو بجھانا چاہتے ہیں پھر یہ بات کرتے کرتے کہنے لگا یہ اپنے منہ سے بجھاتے ہیں پھونک مارے اپنے منہ کے ساتھ اور کہے کہ سارے کہو کہ یہ پھونک بجار نے ماری <laughs> پھر دوبارہ پھونک مارے کہ سارے کہو کہ یہ پھونک ابو جال نے ماری <laughs> تو ہم تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے <laughs> کہ وہ پھول کا مار رہا تھا اور وہ وہ خود تھا پھول تو وہ خود مارتا تھا اور خود پھول مار کر کہ سارے کہو کہ یہ پھول کا بجار نے ماری سارے کہو کہ یہ پھول کے بجار ماری مارتا وہ خود تھا بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اس کا تو ذکر میں نے کر دیا ایک دوسری تقریر بھی ہے اس کی وہ لفظ میں اپنی زبان پر لا نہیں سکتا تھا اس واسطے اس کا ذکر میں نہیں کیا دیکھو نا میں نے پہلے آپ سے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح کے اعتبار سے یہود اور نصارہ ان کو یہود نصارہ یا آر کتاب کہا جاتا ہے اور یہ ان کا نام قرآن مجید نے مشرق نہیں رکھا جو لوگ اپنے آپ کو ہونافا کہلاتے تھے ان کو ہونافا تسلیم کر کے ان کی شرک کی تبدیل کرنا اس کی صورت کو نہیں بنتی تھی اس وجہ سے جو ہونفا کہلاتے ان کا نقب تو خدا نے رکھ دیا مشرق مجوس کا نقب بدلنے کی ضرورت پیش کو نہیں آئی صابین عید کا نقب بدلنے کی ضرورت پیش کو نہیں آئی مشرقین عرب کا نقب بدلنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ وہ ہونا کہتے جس کا مانوتا توحیدی اور وہ توحیدی ہے نہیں تھے تو اصطلاح قرآن مجید کے دماغ سے یہود شرک لغوی کے اندر مبتلا ہے اس چڑ کی وجہ سے بے شک جھرمی بھی ہوں گے نسارا بھی شرک لوگوں کے اندر مبتلا ہے اس چڑھ کی وجہ سے وہ جھرمی بھی ہوں گے لیکن اس طرح قرآن کا یہ نہیں ہے کہ ان کو مشرق کہا جائے اب اشکار یہاں پیدا ہوتا ہے اور کوئی جگہ نہیں قرآن کی جس سے اشکار پیدا ہوتا ہے جس سے خون کا نفل آ جانا اس سے کچھ اشکار نہیں نہ ہو جائے اس اللہ نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر سچا دین دے کر تاکہ غالب کر اس کو سب دینوں پر اگر مشرق ناپسند پسند اور یہاں پر یہود اور نصارہ کا کیا ہے ذکر ہے اور ذکر ہونے کے بعد البشرفین کا نظر آ گیا ہے اس اشکال کا حل سمجھ لو یہاں نہ ہو جائے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر سچا دین دے کر تاکہ سارے دینوں پر غالب کریں تو سارے دینوں میں مشرقین کا دین مشرقین عرب کا دین بھی آ گیا مجوس کا دین بھی آ گیا صابین کا دین بھی آ گیا یہود کا دین بھی آ گیا نصارہ کا دین بھی آ گیا سب دینوں پر غالب کرنا ہے تو گویا کہ یہاں پھر صرف یہود اور نصارہ کا ذکر باقی نہیں رہا سمجھی بات رہا صرف یہود اور نصارہ کا ذکر باقی نہیں رہا اگر صرف یہود اور نصارہ کا ذکر ہی ہوتا اور پھر مشرقین کا لفظ بولا جاتا تو پھر اس کا پیدا ہوتا لیکن چونکہ یہاں سے یہود اور سارا کا ذکر نہیں رہا ان دسوں کی وجہ سے کہ سچے دین کے ساتھ بھیج جائے تاکہ سارے دینوں پر غالب کرے تو ساری جماعتوں کا ذکر آنے کے بعد دوسرے کا لفظ آ گیا تو لہٰذا یہ اس طرح معنی کے اندر نہیں بلکہ یہ نوئی معنی کے لحاظ سے ہے تو لہٰذا قرآن مجید میں اصطلاحی طور پر کبھی بھی کسی یہودی یا نصارہ کو مشرق نہیں کہا گیا اس جگہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر لفظ بولا گیا ہے تو صابین پر بھی بول دیا گیا ہے مجوس پر بھی بول دیا گیا ہے کیونکہ سب دینوں پر اس ٹرمل کو اللہ نے کیا کرنا ہے غالب کرنا ہے یہ اس اشکال کا حل ہو گیا ہے ایمان والوں بہت سارے مولوی اور پرویش لوگ کا ماحول کھاتا ہے ناجائز طریقے سے اور روکتے اللہ کی راہ سے اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان سب کو خوشخبری سناؤ درد رات عذاب کی جس دن گرم کیا جائے گا اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پھر دہانے جائیں گے اسے ان کی پریشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کے پیچھے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب تک وہ مزہ اس کا جو کہ تم اکٹھا کرتے تھے عدت شہور ان اللہ کا حصہ شر ذکر آیا اتنا مارو دور اللہ کا پہلے اپنے مولوی اور اپنے درویش کی تعلیم اور تعلیم پر یہ اعتماد کرتے ہیں مولوی کسی چیز کو کہہ دیتا ہے حالات اس کو حلال کہتے ہیں مولوی کہہ دیتا ہے کسی چیز کو حرام تو وہ تعلیم اور تعلیم والی بات جیسا کہ یہود اور نصارہ کے اندر پائی گئی ایسے ہی یہ تعلیم اور تعلیم والی بات مشرقین عرب کے اندر بھی پائی جاتی تھی وہ کسی مہینے میں کہہ دیتے کہ یہ مہینہ اب زرقادہ کا نہیں لہٰذا اس میں جنگ ہے اور کبھی کہہ دیتے محرم کا یہ مہینہ نہیں تو لہٰذا اس میں جنگ حلال تو وہ گویا کہ حرام کو کیا کر رہے تھے حلال کر رہے تھے جیسے یہود اور نسارا حلال کو کیا کرتے ہیں حرام کرتے ہیں یہ بھی حلال کو حرام اور حرام کو کیا کر رہے ہیں حلال تو یہ اس مناسبت سے یہ ذکر آ گیا اس کا تو یہ چوتھی وجہ ہے کتاب مشرقین کی <clears throat> تاکہ گنتی مہینوں کی اللہ کے یہاں بارہ ہے اللہ کے حکم ہے جس دن سے پیدا کیا سبان و زمین ان میں سے چار مہینے ہیں ادب کے یہ ہے ٹھیک دین لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم نہ کرو اور مشرقین سے لڑو سب سے جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے مستقین کے ان نمن نصیح و زیادت ان یہ مہینے آگے پیچھے کرنا اور کبھی محرم کو سفر قرار دینا سفر کو محرم قرار دینا یہ زیادتی ہے کفر میں اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال کرتے ہیں اس کو ایک ساتھ اور حرام کرتے ہیں اس کو دوسرے سال تاکہ جو اللہ نے حرام کیا اس کی گنتی پوری کر لیں بس حلال کریں جو اللہ نے حرام کیا وہ نیت کیے گیا ان کے لیے ان کے برے عمل اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے یا حد آبدمارکن یہ تصدیق ہے کتاب کی اے ایمان والو کیا ہوا تم کو جب کہا جاتا تم کو کود کرو اللہ گرا میں بوجھ رول کر زمین پر آ گرتے ہو کیا تم نے یہ سجرا ہے کیا تم نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخر پر ہے دنیا کی زندگی اور سامان آخر کے مقابلے میں مگر تھوڑا اللہ تم پھر یہ بھی سجرا ہے اگر تم کود نہ کرو گے تو سزا دے گا تم کو دردناک سزا اور ایک اور قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ اور تم اس کا کچھ بگا سکو گے اور ہر چیز پر قادر ہے اللہ سلو اگر تم مدد نہ کرو اس پیغمبر کی بس تاکہ مدد کی اس پیغمبر کی اللہ نے جب نکالا اس کو کافروں نے اس حال میں بھی یہ دو میں سے ایک تھا جب کہ یہ دونوں غار میں تھے جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو رب نہ کھا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے پھر اللہ نے سکینہ نازل کی اس پر اور اس کو قبر دی فوجوں کے ساتھ جن کو تم نے نہ دیکھا اور کر دی کافروں کی بات نچلی اور اللہ کی بات ہی اونچی اور اللہ زبردست ایک والا دیکھو نا یہ جو آیت ہے اس آیت کے مجموعی مضمون سے حضرت اور بغیر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے یہ جو کہا اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو تو پیغمبر کی مدد کون نہیں کرتا ظاہر بات ہے چند منافق تھے جو پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھے سارے ایمان والے پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے کیا تھے تیار تھے تو جب سارے ایمان والے پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ لفظ استعمال کرنا کہ اگر تم مدد نہ کرو تو مزار یہ ٹھیک نہیں وہ تو مدد کرنے کے لیے کیا بیٹھے ہیں پیار بیٹھے ہیں تو قصہ یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ گوا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اس مجمے میں مومنین بھی ہیں اور چند منافقین بھی ہیں پرانی مجید کا یہ طریقہ نہیں کہ منافق کا الگ ذکر کر کے اس کا نام لے کر اس کو بدنام کیا جائے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ منافقوں کا نام لے لے کر ان کو بدنام کرنے کی ضرورت ہو نہیں اب مجلس کے اندر کچھ منافق ہیں جو پیغمبر کی مدد کرنا نہیں چاہتے بات کہنی ان سے ہے لیکن خطاب کس کو ہو گیا سب کو ہو گیا کہہ دی تو ہے منافقین سے بات لیکن ان کا نام لینا کیونکہ مقصود نہیں اس واسطے کر کے خطاب سب کو ہو رہا ہے اگر تم مدد نہ کرو تو اللہ تو مدد کرے گا حالانکہ میں چند آدمی ہیں جو مدد کرنے والے نہیں اب وہ نہ مدد کرنے آ خطاب اس میں ابو بظاہر عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے علی بھی آ گئے طلحہ بھی آ گئے زبیر بھی آ گئے بغیر سارے کے جتنے مومن ہیں ایک بندے کو خدا نے بچا دیا مدد نہ کرنے کا خطاب باقی سب کو کر دیا اگرچہ مقصود خطاب میں وہ نہیں مقصود چند منافقین ہیں لیکن مدد نہ کرنے میں ایک بندے کو خطاب کرنے سے اللہ نے کیا کر دیا مسلسلہ کر دیا اور وہ بندہ کون ہے ابو بکر اگر سے عمر عثمان علی وغیرہ کی طرف بھی مدد نہ کرنا یہ ہے صرف اعتماد ظاہر کے اصل مقصود کون ہے منافق ہے تو اگر اگرچہ یہ خطاب میں ان کی طرف یہ توجہ خطاب کی بطور ظاہر کیا ہے لیکن یہ ابو بکر ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا کہ یہ ساری خطاب بھی اس کو نہیں ہو سکتا مدد ہو نہ کرنے کا کیوں اگر تم مدد نہ کرو گے اللہ مدد کرے گا جب اللہ نے گصبت مدد کی تھی جب یہ دو اکٹھے تھے ایک ابو بکر تھا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کو جو اکٹھا کر دیا اور باقی سب کو کیا کر دیا خطاب کر دیا تو گویا کہ ساری خطاب مدد نہ کرنا اس میں ابو بکر کو اللہ سب لائے نہیں تو ایک تو اس طریقے سے حضرت بکر صدیق کی عظمت واضح ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ جس خدا نے فلاں موقع پر مدد کر دی تھی وہ آج بھی مدد کر لے گا اب وہ فلاں موقع کون سا ہے تو ایسے موقع پر زندگی کا وہ موقع اور وہ مقام ذکر کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ کٹن ہو کہ جب فلاں وغیرہ میں مدد ہوگی تو آج کیوں نہ کرے گا تو گویا کہ زندگی میں نبی رسام کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے طائف کے میدان کے اندر بھی آپ پر پتھر پڑے ہیں کے اور آپ کی خون بہنا شروع ہو گئے تھے جو بند نہیں ہوتا تھا تو سختی آپ پر بڑھی آئی ہے نبی رسم کا گلا بھی گھومتا گیا ہے لیکن سارے واقعات کو چھوڑ کر ایک واقعہ کا ذکر کیا جو کہ سفر عزت کا واقعہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت نبی علیہ السلام کے لیے مسائل کے اعتبار سے سب سے کٹر وقت تھا تو جو سب سے زیادہ کٹر وقت تھا پیغمبر کے لیے اس وقت میں پیغمبر کا ساتھی کون ہے حل تو بکرے سے نہیں گئے تو گویا کہ زندگی نبی علیہ السلام کی جس پر کئی کئی وقت کٹن آئے مسائب کے وقت آئے جس مقام کو جس واقعے کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کٹن قرار دیتا ہے وہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کٹھن قرار دیتا ہے کیونکہ حوالہ جب دیا جائے کہ فلاں موقع پر جس خدا نے مدد کی تو وہ موقع وہی ہونا چاہیے جو کہ نبی السلام کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا موقع تھا کافروں نے مکہ شہر سے نکال دیا اس حال میں کہ یہ دو میں سے ایک تھا اس ہما پھر رات اس یقور رسائی ہی اب یہاں اس اس بار بار آ رہا ہے حالانکہ بظاہر یہ سفر ایک ہی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہر لمحہ ایسا تھا جو پریشانی کا تھا مکے سے نکلنے کا وقت پریشانی کا تھا رار میں جب بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشانی کا وقت تھا جب پھر اس غار پر کافروں کی جماعت جا پہنچی تھی وہ بھی وقت کیا تھا پریشانی کا تھا تو اس کو ایک اس کے ماتا نہیں رکھا بلکہ تین رضائے جب یہ ہوا جب یہ ہوا جب یہ ہوا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے اوقات نکلنے کا وقت بھی بڑا کٹن ہے غار میں ٹھہرنے کا وقت بھی بڑا کٹن ہے اور جس وقت کی جماعت وہاں پہنچ گئی وہ وقت بھی کیا ہے بڑا کٹن ہے کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا نا ابو بکر یہاں بول رہا ہے ابو بکر کا بولنا اس واسطے ہے تاکہ مشرقین کو پتا چل جائے کہ ہم دونوں یہاں ہیں سمجھا ابو بکر بول رہا ہے ہم کہتے ہیں اللہ نے ابو بکر کے بولنے کا ذکر نہیں کیا پیغمبر کے بولنے کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں لوگ کہ ابو بکر بولے تھے سمجھا کہتے ہیں لوگ کہ ابو بکر بولے تھے پھر یہ تو اب ہمارے سروں پر آ گئے ہیں لیکن وہ تو بات ہو گئی حدیث کی عصیت کی نبی علیہ السلام کا بولنا تو قرآن کی نفس سے ثابت ہے کہ یقور الصاحب بھی نہ تو کیا نبی علیہ السلام بھی بول کر یہ بتانا چاہتے تھے کافروں کو کہ ہم یہاں دونوں کیا ہیں موجود رہتا ہے کہ تم ہمارے اوپر کیا کر دو حملہ کر دو تو ابو بکر کے بولنے کا ذکر قرآن میں نہیں یا حدیث خبریں واحد میں آ جائے گا یا کسی سیرت کی کتاب کے اندر آ جائے گا لیکن پیغمبر کا بولنا یہ نسکتی کے ساتھ کیا ہے ثابت ہے پیغمبر کہہ رہا تھا کس کو کہہ رہا تھا تو یہاں نام بھی دیا جا سکتا تھا کہ میں بغیر کو کہہ رہا تھا لیکن صرف ایک صحابی پیغمبر ایسا ہے جس کے لیے صاحب ندی کے نفر قرآن میں آ گیا ہے اور وہ کون ہے تو بغیر صدیق بھائی اتفاق فریقین سارے لوگ مانتے ہیں کہ اس جگہ جہاں جو صاحب رسول موجود ہے وہ کون کہ تو بغیر صدیق نہ کھا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے حضرت مرزا عمر جانے جانا شہید راہ محلہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ماہیت اللہ کی کئی قسم کی ہے اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے یہ بھی اسلام بس عبد اللہ خبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ہے ہر بندے کے ساتھ ماہیت وہ اور ہے ایک ہے صادرین کے ساتھ ماہیت وہ کیا ہے اور ہے وہ سے اونچی ماہیت ہے ایک وہ ماہیت ہے جو نبی کے ساتھ ہے اور نبی بھی وہ جو کہ آخری ہے نبی یہ ماہیت ساری ماہیتوں سے کیا ہے اونچی ہے اس ماہیت میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ مغل کو شریک کر دیا ہے لا تاہ ان اللہ مانا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے حضرت علیہ السلام نے کہا تھا اتنا ماہدہ ربی سے نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے لیکن یہاں نبی رسام یا بولے تو اس معیت میں جو نبی رسام کو حاصل ہے اس معیت میں اپنے ساتھ اور بغیر صدیق کو بھی شریک کیا ہے یہ بھی ہے تو بغیر صدیق کے لیے بہت بڑی فضیلت بن گئی نبی علیہ السلام کے کلام اور حضرت موسا علیہ السلام کے کلام اس کے اندر بڑے فرق آئے موسا علیہ السلام کا کلام ہے اتنا مایا ربی اپنا ذکر پہلے رب کا ذکر ہے پیچھے پیغمبر کے کلام ہے ان اللہ مانا اللہ کا ذکر پہلے اور اپنا ذکر پیچھے پریشانی تو آ رہی ہے لیکن اللہ کا رنگ کیا دیا جا رہا ہے پہلے السلام رب کا لفظ بولتے ہیں نبی اسلام السلام لفظ اللہ بولتے ہیں علیہ السلام بھائی یا ربی پر اتفاق نہیں کرتے سیاح دین اپنی عزم پیش کرتے ہیں میرے ساتھ میرا رد ہے میری کوئی رہنمائی کرے یہ مقصد یہ ہے کہ ادا میری کوئی رہنمائی کر وہ اپنی حل پیش کرتے ہیں یہاں کا ہوتا ہے کہاں اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اتنی بات کہہ دی آگے کوئی اپنی عرض گزارش پیش کرنے کی ضرورت نہیں وہ اللہ جانتا ہے ہمارے حال کو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد کا ہوتا ہے اللہ نے اتارا اپنا سکینہ اس پر اس کس پر تو پریشانی کس کو آئی تھی حضرت بغیر صدیق کو تو پریشانی ختم کر دیا حضرت بغیر صدیق کی تو لہذا اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے اللہ نے سکینہ نازل کیا ارو بغیر صدیق پر اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں لازمن یہاں سکینہ نازل کرنے سے مراد ہے نبی رسم کی ساتھ تو ہم کہتے ہیں نبی پر سکینہ اس واسطے نازل کیا تاکہ سکینہ کا پرتو پڑے اکس پڑے ابو بکر پر اس کہ وہ مگر صدیق پریشان ہو رہا ہے نبی تو پہلی پریشان کو رہی تو سکینہ جو نازر کیا تو اس واسطے نازل کیا تاکہ سکینے کا جب پڑے گا وہ مگر پر تو وہ اگست کیا ہو جائے گا ہو جائے گا تو اللہ نے سکینہ نازر کیا چلو ٹھیک ہے ظاہر نبی رحم پر سکینہ نازر کرنے کا ذکر ہو گیا لیکن بات نن ہر تو مغرب صدیق پر سکینہ سے فائدہ حاصل کرنے کا بھی کیا ہو گیا ذکر ہو گیا اور تائید کی اس کے ساتھ فوجوں کے جن کو تم نے نہ دیکھا کافروں کی بات نیچی کر اللہ کی بات ہی اونچی ہے اور نہ زبردست ہے والا ان کرا کرو ہلکے ہو یا بوجھ اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرو اللہ قلعہ میں یہ تمہارے حق میں بہتر اگر تم جانتے ہو نو کا نہ آ اگر وہ مال اگر وہ ہوتا سامان نزدیک کا یعنی کہ جس چیز کی طرف آپ ان کو بلا رہے تھے وہ ایک مال ہوتا اور جلدی حاصل ہونے والا ہوتا اور صبر بھی ہوتا درمیانہ ان میں تیرا ساتھ دے دیتا لیکن دور ہوئی ان کے لیے یہ صبر کا فاصلہ تو یہ صبر بڑا تھا اس واسطے کر کے ان کے لیے پریشانی بندی بس میں کھائیں گے اللہ کی اگر ہم میں طاقت ہوتی ہم تمہارے ساتھ لے کر کر آتے آرام کرتے اپنے آپ کو اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اف اللہ عنکا لما زنت لہم يتبين لك الصدق وتعلم ون لا علیم بل القدین ان نما یسوا امل آخری وعبت گروبوں کو ویر احمد یہاں سے غزوہ تبوک اس کے متعلق باتیں بیان ہو رہی ہیں سن نو ہجری رجب کے مہینے میں یہ غزوہ تبو پیش آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی ملک عرب پر نے یہ فیصلہ کیا کہ رومیوں کو سرحد پر روکا جائے اور ان کو اپنے ملک کے اندر داخل ہی نہ ہونے دیا جائے اس وقت مرک عرب کی سرحد تبوک کا مقام تھا تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تبوک کی لڑائی تبوک کے میدان میں جایا جائے وہاں پڑاؤ کیا جائے اور دشمن جب ہمارے مقابلے میں آئے تو ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب وہ جنگ کے لیے جانا ہوتا تو کئی دفعہ آپ اپنے پروگرام کو چھپا لیتے جانا ہوتا مشرق کی طرف بڑھاؤ ہو جاتا مغرب کی طرف خیال ہوتا کہ شاید مغرب کی طرف کسی قوم پر حملہ آور ہونا ہے اچانک دوسرے راستے سے پھر مشرق کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن یہ جو تبوک یہ ماں کا پیش آیا ہے تو نبی رسوان نے کھل کر بات کہی ہے فرمایا کہ ہم نے رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے اور اپنی پوری پوری تیاری کر کے تو ہمارے ساتھ چلو اور یہ بھی آپ نے حکم دے دیا کہ کوئی آدمی پیچھے نہیں رہ سکتا جن کو پیچھے رکھنا مقصود ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مریض ان میں تو پیچھے رہ نہیں ہوتا ہے وہ مریض ہے اور کچھ مسجد کا بھی انتظام کرنا ہے نبی رسام نے اپنے گھر کے انتظام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ تم پیچھے رہ جاؤ محمد بن مسلمہ کو کہہ دیا تھا کہ اس وقت مسجد کا انتظام تیرے ذمہ ہے اور تو نے مسجد کے اندر جماعت وغیرہ کرانی ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ انتظام قائم ہو رہا تھا ان کو تو آپ خود پیچھے چھوڑ گئے تھے لیکن آپ کا چونکہ حکم تھا تو دو موقع ایسے آئے ہیں کہ جن دو موقع پر نبی رسم نے نفیر عام کو حکم دیا آپ کی زندگی میں دو ہی موقع آئے ہیں ایک یہ وقت آئے اور دوسرا وہ موقع ہے جس کا ذکر تم پہلے پڑھ چکے ہو نبی علیہ السلام کا خیال تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور یہ بھی خیال تھا کہ جب ہم پورا کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ ہمارے لیے رکاوٹ بڑھیں گے وہاں بھی آپ نے کہا تھا کوئی بندہ پیچھے نہ رہے سارے ہمارے ساتھ کریں یہ یہ موقع ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہے سارے ہمارے ساتھ کریں اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو دونوں موقع ہیں نفیر عام کے ان دونوں موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے ہیں کچھ نوفا بھی پیچھے رہ گئے ہیں جن کی ایمان کمزور تھے باقی مسلمان نبی اسلام کے ساتھ گئے ہیں اور دونوں موقع پر لڑائی پوری ہوئی وہاں حدیبیہ کے میدان میں شروع ہو گئی یا نبی رسام بیس دن پڑاؤ کیا ہے تبو کے میدان میں اور نبی رسام واپس آ گیا ہے لڑائی پوری ہوئی لیکن جن لوگوں نے پیغمبر کا حکم مان دیا ان دونوں موقع پر ان کو اللہ بھی بڑا اجر دے دیا اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو سلطنت ہوئی اور ان کے لیے سجرات آئی ہے سورہ الفتح کے اندر بھی تم سجرات پڑھ چکے ہو منافقین کے حق میں اس سور کے اندر بھی سجرات ہیں منافقین کے حق میں جو کہ آگے آ رہی ہیں تو جس وقت نبی السلام نے حکم دے دیا کہ سارے چلو تو زوافا اور مریض تو پیچھے رہ ہی گئے تھے جن کو پیچھے انتظام کے لیے رکھنا تھا وہ بھی رہ گئے تھے منافقین میں دو قسم کے گروہ تھے بارہ منافق نبی السلام کے ساتھ اس خبر میں گئے ہیں اور وہ اس خبر میں ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کریں گے ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچائیں گے اور اس طریقے سے ان کی آپس میں لڑائی کرائیں گے دوسرا وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں بڑا مار کا مارنے کے لیے جا رہے ہیں رومیوں کی ایک زبردست فوج کا مقابلہ کرنا ہے انہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے مار کھاتے ہیں اور ان کو کیسے شکست ہوتی ہے تو بارہ آدمی چلے گئے تھے ساتھ باقی جو منافق تھے جن میں عبداللہ بن ابئی بھی ابھی تک زندہ تھا ان لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی یہ لوگ جا رہے ہیں میدانی جنگ میں اور ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے ہم لڑائیوں کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں اب بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے پہلے لڑائی تھی اربوں کی عرب کے ساتھ یہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہوتے تھے وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہوتے تھے وہاں تو بڑی طبیعت یافتہ فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے بڑا ان کے ساتھ یہ مقابلہ کیسے کر سکیں گے اور ان لوگوں نے کئی ایسی باتیں بھی کی جو بڑی نفرت کی باتیں تھیں کہ دیکھو اب یہ پیغمبر معاذ اللہ شام کے معاملات کا خواب دیکھ رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ شام کے علاقے پر بھی میرا قبضہ ہو جائے گا تمہار کیا میں اس قسم کی باتیں بھی کئی لوگوں نے کی تو کچھ لوگ منافقین نبی اسلام کے پاس آ گئے اور کہا جی بڑی مجبوری ہے دل تو چاہتا تھا آپ کا ساتھ دیں لیکن مجبوری کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے نبی اسلام اندازہ بھی کر جاتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ویسے یہ جانا نہیں چاہتا اگر میں اس کو اجازت نہ بھی دوں گا تب اسے پیچھے رہنا ہے لیکن نبی خان صاحب کا مزاج آدمی تھا بہت اونچا بڑی طبیعت میں نرمی تھی تو جو آتا ہے اجازت مانگنے کے لیے آپ کا اچھا ٹھیک ہے چل تو رہ جاتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ ون کا اللہ نے آپ کو موافظ کاری دیا ہے نیما سمتل میں اجازت دی کیوں یہ جو کئی سارے افراد آپ کے پاس آئے ہیں اجازت لینے کے لیے ان کو آپ اجازت رکھ دیتے اجازت نہ دیتے تو واضح ہو جاتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے آپ کی اجازت نہ دینے کے باوجود یہ نہ جاتے پھر کیا ہو جاتا واضح ہو جاتا نئی اجازت مانگتے تو اسے وہ لوگ جو ایمان ہیں اللہ پر پچھلے دل پر اس بات سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ڈرنے والوں کو تو میں جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں نا وہ اجازت مانگ کر پیچھے نہیں رہتے اجازت مجھ سے وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو سے جات مانگ کر پیچھے رہ رہے ہیں اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو کتنے دن جو تیاری ہوتی رہی ہے اور آپ نے حکم دیا تھا کہ پوری پوری تیاری کرو تو ان بھی کوئی سامان تیار تو کیا ہوتا تو پھر آج آ جاتے کہ جی سامان بھی ہم نے تیار کیا تھا جانے کا پکا ارادہ بھی کیا لیا تھا آج یہ مجبوری بن گئی ہے لیکن انہوں نے آج تک سامان ہی نہیں تیار کیا تو جب سامان تیار نہیں کیا تو پہلے دن بندی نہیں تھی جانے کی لیکن اللہ نے نہ پسند کیا ان کا میدان کے لیے جانا اور اٹھنا بس اللہ ان کو بوجھ کر دیا اور کہا گیا کہ بیٹھو سال بیٹھنے والوں کے اس جگہ یہ آیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے وہ اجازت مانگتے ہیں اٹھارہ پانی کے اندر یہ ہے ان دنوں کا بلا یوگ نہیں یوم رہا ہے رسول ہے تو اسے اجازت وہ مانگتے ہیں جو اللہ اللہ کے سر پر ایمان رکھتے ہیں یہاں کا جو ایمان نہیں رکھتے وہ اجازت مانگتے ہیں وہاں کا جو ایمان رکھتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں اجازت مانگتے ہیں فرق یہ ہے کہ وہاں نبی علیہ صلاح السلام کا مشاورت کے لیے لوگوں کو بلانا اس کا ذکر ہے کہ مشاورت کے لیے آ جاتے ہیں پھر مجبوری ہوتی ہے تو ایمان والے جات مانگ کر چلے جاتے ہیں جو غیر ایمان والے وہ ویسے جاتے ہیں یہاں بات ہے لڑائی پر جانے نہ جانے کی تو یہاں جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو جات مانگتے کو نہیں ہیں ان کی ہے ساتھ جانے کی جو لوگ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے وہ اجازت مانگ کر گھر پیچھے بیٹھ رہے ہیں لو خانہ بھی گما دادو کم اگر یہ نکلتے تمہارے تم میں تو نہ بڑھاتے مگر تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرنا اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے تو میں فطرہ پیدا کرنے کے لیے یعنی ان میں سے اگر کوئی تمہارے اندر آ جاتا تو انہیں تمہارے اندر خرابی پیدا کرنی تھی اور ایک دوسرے کی غیبت کرنی تھی اور آپس میں فساد پیدا کروانا تھا اور تم میں کچھ جاسوس ہیں ان سے اور گئے ہیں کند آدمی لیکن وہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ طرح خوب جان کر کو اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کئی دفعہ رات تلاش کیا اور تیرے خلاف کئی ہدے کیے آ کے دین سچا غالب آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور یہ لوگ ناپسند آئے کرتے ہیں اس کو گورنمنٹ ہوں گندی یہ پور اور یہ اس کی بات ہے یہ جد بن قیس آ گیا نبی السلام کے پاس کہا جی بڑی مرضی تھی آپ کے ساتھ جانے کی لیکن میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کسی عورت کو خوبصورت کو دیکھ لوں تو پھر میں کہہ نہیں سکتا رہ نہیں سکتا تو وہاں آپ پہ ہوگی عورتیں ہیں اور وہ سنا کہ بڑی خوبصورت ہے تو پھر بجائے اس کے کہ میں نیکی کماؤں مجھ سے تو کوئی گناہ ہو جائے گا تو میں فطر میں پڑ جاؤں گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ سے رہنے دو تاکہ میں کسی گناہ کا انتخاب نہ کر بیٹھوں تو میں بار بار میں سے یہ ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دو اور مجھے اس فطرے کے اندر نہ ڈالو تو میں فطرے میں یہ گر گئے یہ بڑا فطرہ ہے کہ یہ لوگ پر نہ گئے اور تاکہ جنم گھیرنے والی کافروں کو اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے اپنا سنبھالا کر لیا تھا ہم نہیں گئے تھے ساتھ اگر ہم ساتھ جاتے تو پھر ہم کو بھی یہ تکلیف آ جاتی اور وہ پھرتے آئے سال میں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں ماں کا بند ہو رہا تو کہ ہم کو حال نہ پہنچے گا مگر نظر نے ہمارے لیے ٹھیک ہے بعض اوقات تکلیف آ جاتی ہے تکلیف ہوئی جاتی ہے جس کا فیصلہ خدا نے کیا ہو اور وہ اللہ ہمارا مولا ہے اور اللہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو طرح کو سنو بنا تو کہ تم ہمارے متعلق نہیں انتظار کرتے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا اور ہم انتظار کرتے تمہارے متعلق کہ تم کو اللہ تعالیٰ تکلیف ہوتا ہے اپنے پاس ہی ہمارے ہاتھوں سے بس انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک اگر کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو شہید ہو گیا اور اس کو اجر مل گیا اور اگر تم مسلمان فتح پا رہے تمہارے غنیمت حاصل ہو گیا تو گویا کہ ہمارے لیے تو بھلائی بھلائی ہے اگر ہم فتح پائے تب بھی بھلائی ہے اور اگر ہم میدان جنگ کے اندر مارے گئے تب بھی ہمارے لیے بھلائی ہے تمہارے لیے کیا ہے کہ عذاب ہوگا یا ہمارے ذریعے سے یا اندر طرف واپس جائے گا تم انتظار کرو ہم تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں وہ نام سے کچھ اور نہ کرا یہ جو اور اس قسم کے اور علاوہ کئی آدمی جنہوں نے اجازت مانگی تھی کہنے کہ اجازت تو ہم نہیں سنتے البتہ پیسہ آپ رہا ہے پیسہ ہم دے دیتے ہیں تو کا خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے یہ خرچ تمہارا قبول نہ کیا جائے گا تاکہ تم نا فرمان لوگ ہو اچھا باقی لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا خرچہ قبول ہو جاتا ہے یہ مناسب مال دیتا ہے اس کا خرچہ قبول نہیں ہوتا تو میں نہیں منع کیا ان کو اس سے کہ ان کے خرچے قبول ہوں مگر اس چیز میں کہ نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اور ساتھ اللہ کے رسول کے تو یہ جو آدمی کافر ہوتا ہے اس کے امال تو برباد ہوتے ہیں تو چونکہ ان لوگوں نے کفر کیا اس واسطے ان کا مال خرچ کرنا قبول نہیں ہوتا اور یہی آتے ہیں مال کو مگر اس حال میں بھی یہ جی حال ہوتے ہیں اور یہ بھی خرچ کرتے مگر دل سے ناپسند کرتے ہیں ظاہر یہ کرتے ہیں کہ چلو جی ہمارا بھی حصہ پڑ جائے مال کے لحاظ میں لیکن حقیقت بھی یہ مال خرچ کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور تجربے میں ڈالے سے جو ان کے مارا ان کی اولاد اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اس مال کی امید سے سزا دے دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جانے اس حال میں وہ کافر ہوں اور کس میں کھاتے اللہ کی کہ وہ تمہارے ہیں حادثہ کہ وہ تمہارے کو نہیں جیسے وہ لوگ ڈرتے ہیں ڈر کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھی بنائے رکھتے ہیں دشمن کے مقابلے میں نہیں جاتے اگر پانی کو بچاؤ کی جگہ یا کڑا یا سر چھپانے کی جگہ تو چلے جائیں اس کی طرف اور وہ رسی توڑ کر ادھر جائیں وبن ہوم منجر میں کا حصہ رکھا اور کوئی وہ بھی ہیں جو تجھ پر تم کرتے ہیں صدقے کی تقسیم میں اصل کی صحیح ہے کہ ان کو ملے تو ٹھیک ہو گیا سب کا تقسیم راضی ہو گیا اگر ان کو نہ ملے تو چارے کو ناراض ہوتے ہیں یہ دو الگ الگ واقعے پیش آئے تھے ایک موقع پر ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا تھا بنو تبیم کا آدمی تھا اور سب نے کہا تھا کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے نا اس سے آپ نے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا بلکہ بعض لوگ خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ مال تقسیم کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے امین جانتا ہے آج از پل اور تم میری امانت کے اندر شک کرتے ہو خدا نے مجھے امین بنایا ہوا ہے کسی صحابی نے کہا کہ یاد میں قتل نہیں کرنا چاہیے پھر میں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتا ہے لیکن میں تم کو بتا دوں کسی کی جنس سے ایسے آدمی دنیا کے اندر پیدا ہوں گے کہ نماز روزہ ان کا بازار بڑا ہوگا نماز پڑھیں گے تم نماز تو یہ پڑھ رہا ہے ہماری نماز کیا ہے لیکن وہ دین کے ساتھ ان کا کوئی وقت نہیں ہوگا تو یہ نبی رسام نے پیشین پوری کی تھی خارجیوں کے بارے میں اور نبی رسام نے یہ بھی کہا تھا یہ جب خارجی سامنے آئیں گے تو دو فریق ہوں گے اس میں مسلمانوں کے ان دو فریقوں میں سے جو آپ کے زیادہ قریب ہے وہ ان خارجیوں کے ساتھ لڑائی کرے گا جناج حال تحری نے خارجیوں کے ساتھ لڑائی کی تھی دوسرا فریق ایمان والوں کا آتے معاویہ کے ساتھ ہی تھے لیکن خارجیوں کے ساتھ لڑائی کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی تھے ایک دوسرا واقعہ جہاں پر سے پندرہ ایک آدمی نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات حضرت عبداللہ بن مسود نبی رسم تک پہنچائی تھی آپ کے چہرے میں تغیر آ گیا فرمایا کہ میں ماں تقسیم کرتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن چلو علیہ السلام کو بھی اضاف پہنچائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا تھا مجھے بھی اضافہ جا رہی ہے اور میں صبر کروں گا بناؤ اور نہ ہم فرمایا یہ پسند کرتے اس بات میں جو دیا ان کو اللہ اس کے ذم ہے اور کہتے ہیں کافی تو ہم کو اللہ ہے آئندہ بھی اللہ ہم کو دے گا اپنے فضل سے اللہ دے گا مال مہیا کرے گا رسول دے گا تقسیم کر کے تاکہ کام اللہ کی طرح رجوع کرنے والے ہیں اگر یہ کام کرتے تو ان کے حد میں بہتر ہوتا ان نمبر صدقات اور بھی بھگنا مساکین فرمایا صدقہ ملتا ہے ان کو تو یہ بظاہر آٹھ اسناب یہاں ذکر کیے گئے ہیں یہاں کچھ اطلاع بھی ہے بعض اسناب کے بارے میں کہ وہ اگر غنی ہوں تو باہر ان کو دیا جا چکا یا کہ دیا نہیں جا چکا لیکن اس کا اس طریقے سے اگر مانا کیا جائے نمبر صدقات الفقرا اور بات ختم صدقہ فقیر کا حق ہے اور دلیل اس کی ایک حدیث موجود ہے نبی میں کام ہوا ہے تو ہے غلطوں والا مدر پھکرا ہے صدقہ دیا جائے اگر غنی سے انہی کے غنیوں سے لے کر انہی کے فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا تو نبی کا صاحب نے صاف بات بتا دی کہ صدقے کا مستحق کون ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے اب جب صدقہ کا مستحق کون ہے فقیر تو پھر آگے جو اگر اطف ہے تو یہ طریقے سے اطف ہو جائے جیسے ہاتھ جو سلوات وہ سلاد گا ساری نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر سلاط وسطی بھی کیا کرو پابندی کرو تو سلاط وسطی اس کا آتب ہے سلوات پر لیکن یہ سلاط وسطی سلوات سے الگ نہیں ہے بلکہ سلوات کے اندر سلاط وسطی بھی کیا ہے داخل ہے من کا ابھی جگہ اللہ کے سلی مجید رینا ابھی کہا تھا ملائکا کے پاس ذکر موجود ہے جب رائل اور بے قائد بھی ملائکا کے اندر کیا ہے داخل ہے ان کا الگ بھی کیا ہو گیا ذکر ہو گیا ہے تو لوگ خاص کا ذکر ہوتا ہے آم کے بعد کسی وجہ کی وجہ سے <clears throat> یہ محاذ ابراہیل اور بےکہ کی بات چلی تھی اس بات سے خاص ابراہیل اور بے قیل کا کیا ہوگا ذکر ہو گیا سلاط غصہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے سلاط غصہ کا ذکر ہو گیا الگ یہاں بھی پوکراہا کے لیے صدقہ ہے پھر پکناہ میں وہ فقیر کیا مسکین جو فقیر اپنے گھر میں بیٹھ رہتا ہے اور وہ اگر مانگتا نہیں ہے اس کا حق دوسرے فقیروں سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو فقیر مانگ دیتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی کے سامنے کہا کہ فقیر وہ نہیں مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے دروازے پر جاتا ہے کہیں سے ایک کھجور لیتا ہے کہیں سے دو کھجور دیتا ہے مسکین وہ ہے جو کسی کے سامنے دستے سواد دراز نہیں کرتا تو یہ حدیث آ گئی ہے تو گویا کہ مسکین اس کو کہیں گے کہ جو آدمی لوگوں کے پاس جا کر معاف نہیں مانگتا تو جو معاف نہیں مانگتا وہ عام طور پر کیا رہتا ہے معروم رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر کو دینا ہے اور خاص کر اس فقیر کو دینا ہے جو فقیر بیچارہ مانگتا نہیں گھر میں بیٹھا رہتا ہے ون عام دینا رہا اس فقیر کے علاوہ فقیر اور وہ فقیر خاص طور پر جو صدقہ جمع کرنے میں محنت کرتے ہیں تو انہوں نے چونکہ بڑا کام کیا ہے صدقہ جمع کر کے لانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا ہر آدمی باتیں کرتا ہے آگے ہو آج مانگنے کے لیے اور پھر پریشانی اٹھاتا ہے بندہ اور پھر صدقہ اکٹھا کر کے لاتا ہے تو میں کہ جو آدمی صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے گیا ظاہر بات ہے وہ دنیا کا مال بھی کما سکتا تھا گورنمنٹ نے اس کو مقرر کر دیا کہ تو صدقے اکٹھے کر کے لا اس کو ایک مہینہ دو مہینے وقت لگایا ہے اور اپنے گھر کے لیے مال سے کوئی نہیں کمایا تو ایسے آدمی کو بھی اس میں سے دینا چاہیے اس کے علاوہ ارب اللہ کے قلو محمد ایک آدمی نیا یا ہلکا بموشی اسلام ہوا ہے ہماری مرضی یہ ہے کہ یہ اسلام پر پکا ہو جائے اس کا دل پر جانا مقصود ہے تو ایسے مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ اس کے ایمان کے اندر مضبوطی ہو جائے ہے وہ بھی جانا فقیر ہے باقی بھی فقیر ہے اس کے ساتھ اگر زیادہ مال خرچ کرو گے تو اس کا دل اسلام کے لیے کمی ہو جائے گا اور اسلام پر پکا ہو جائے گا کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آباد اور سے مراد کافر ہے اور پہلے کسی دور کے اندر کافروں پر صدقہ کا تھا بعد میں یہ کیا ہو گیا منسوخ لیکن یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ بعض بعض نبی میں کافروں کو بھی دیا ہے لیکن تاخیر کرنی چاہیے دیا کہاں سے ہے تو نبی رسام عام طور پر خمس جس میں سے نبی رسام کا اپنا حق بھی تھا تو خمس میں سے آپ کافروں کو دیتے رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زکات کے معاملے سے آپ نے کبھی کافروں کو دیا ہو تو جب زکات کے معاملے سے دینا ہی ثابت نہیں تو اس واسطے کر کے بھائی یہ پہلے عام کرنا کہ بھائی ملا ملاف قلوب عام ہے پھر کہنا کہ نسخ ہو گیا حالانکہ ناسک یہاں ہے کوئی نہیں تو یہاں مطلب مراد ایمان والے لیں گے نئے نئے بندے ہلکا بگوشی اسلام ہوئے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام پر پکی ہو جائے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں وفیل نے کہا صدقہ تو ہے فقیر کا لیکن وہ فقیر جو مخاطب بن گیا ہے اور اسے اپنی گردوں میں آزاد کروانی ہے مولا نے کہہ دیا ہے کہ تم اتنے پیسے بنا کر لا دے تو آزاد ہو جائے گا اب اسے اپنی گردن آزاد کروانی ہے تو اس ایسے موقع پر مال خرچ کیا جائے تاکہ وہ جلدی آزاد ہو جائے یہ بھی خاص بات ہے بڑا مین ایک بندہ تندرست بھی ہے تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول بھی ہو گیا ہے قرضہ اس کے اوپر چل گیا ہے تو ایک آدمی پہلے تندرست تھا اور قرض خواہ کو تنگ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے دے تو ایسے فقیر کو بھی دینا یہ بھی اس کی اہمیت ہے اس کے علاوہ وہ فقیر جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے جہاد کرنا ہے یا دین کا علم پڑتا پڑھاتا ہے ایسے لوگوں کو دینا یہ بھی ایک خاص بات ہے اور وقت سبیل وہ فقیر جو کہ وقتی فقیر ہے بے شک لیکن اسے منزل مقصود تک اپنے گھر پہنچنا ہے جیب بیچاری کی قدری ہے پیسہ اس کے پاس راہ ہونی ہے ایسے مسافر کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے تو یہ سارے فقرا کے ہی آگے اقسام ہیں اور صدقہ کس کے لیے ہے فقیر کے لیے ہے غنی سے لیا جائے اور فکرا کو دیا جائے یہ بات پھیلائی ہوئی اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا وومن محمد نظیر علی اردو نبی ہے نہ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کہ نبی کو تنگ کرتے ہیں اور معاذ اللہ نبی کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے ہی کان یعنی کہ یہ کانوں کا کچا ہے جیسے آج بھی یہ محاورہ ہے کہ جو بات کہہ دی جائے اس بات کو مان جاتا ہے اعتبار کر جاتا ہے حالانکہ تو بات ہی ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو مانتے تھے جو غلط بات ہوتی تھی چپ ہو جاتے تھے اگر جو دل سے مانتے نہ تھے لیکن کسی آدمی کو خواہ مخواہ زلیل کرنا کہ تو میرے سامنے غلط بات کر رہا ہے یہ نبی رسام کے مزاج کے خلاف تھا تو نبی رسام سے چونکہ ہر بات پر چپ ہو جاتے تو کئی مناسب کو یہ سمجھا یہ نبی رسام ہماری بےمانی کو سمجھتے نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کون ہے تو کہ یہ نبی کا کان ہونا تمہارے حق میں بہتری کا یہ کان ہے مانتا ہے اللہ کی بات مانتا ہے مومنوں کی بات منافع کی بات مانتا پیغمبر دل سے نہیں ہے لیکن چپ رہ جاتا ہے کہ چپ رہے رہنے میں تمہارا فائدہ ہو جاتا ہے اگر پیغمبر چپ نہ رہے اور تمہارے دفاع کو واضح کر دے تو سارے مسلمانوں کے سامنے تمہاری بہتری ہو جائے تو یہ اس کچوں کو رہنا تمہارے فائدے کے لیے ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان ہے تم سے اور جو انہیں اجاز کے سور کو ان کے لیے عذاب ہے یا جو حور رقم نیوز حکم قسمیں میں کافی اللہ کی تاکہ تم کو راضی کرے اور اللہ اللہ کا سور زیادہ حضرت سے ہے تو اس کو راضی کرے اگر ہے وہ ایمان والے عالم اعلیٰ کیا نہیں جانتے کہ جو مخالفت کرے اللہ اس کے سور کی اور تاکہ اس کے لیے جنم کی آگ ہے ہمیشہ رہے گا اس میں یہی ہے بڑی رسوائی کرتے ہیں مناظر کے اوپر کوئی سلوک رانو کی جائے جو خبر دے دے ان کو اس کی جو ان کے دلوں میں ہے ان کا استعداد کر لو بے شک بھی ظاہر کرنا ہے اس کو جس سے تم بچاؤ کرتے ہو والدہ سانتا ہوں اور اگر آپ ان سے پوچھو گے تو یہ چند مناظر تھے ان منافقوں نے باتیں کی کسی نے کہا صحابہ کے نام کے بارے میں کہ یہ پیٹو ہریش لالچی اب ان کو یہ لالچ پڑ گیا ہے کہ ہم کو مال غنیمت حاصل ہوگا رومیوں کا مال بھی بہت سارا مال حاصل ہوگا حتیٰ کہ کسی نے نبی علیہ راشر کے بارے میں بھی یہ لفظ کہہ دیے کہ اب نبی رت آشر شام کے معاملات ان کا خیال کر رہے ہیں کہ یہ میرے قبضے میں آ جائیں گے تو پتہ چل گیا ان کو بلایا گیا کہنے لگے نبی جی سفر نہیں کرتا جب تک آدمی کھیل کود نہ کرے تو یہ سفر کاٹنے کے لیے ہم یہ باتیں کرتے آئے تھے ہم بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو کہ صبر کاٹنے کے لیے ٹھیک ہے خوشتبی بندہ کرتا ہے تو کیا تم خوش کو خوشتبی کے لیے اللہ ہی ملا تھا اللہ کی آتے اور اللہ کا سور ملا تھا ان کے ساتھ تم سیدا کرو تو کیا اللہ اور اس کی آتے اور اس کے سوروں کے ساتھ تم سیدار کرتے بہانے نہ کرو تم نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا اپنا ایمان ظاہر کرنے کے بعد پہلے تمہارا ایمان ظاہر تھا آج پتہ چل گیا کہ تم لوگ کافر ہو اگر ہم تم سے ایک ایک جماعت کو سزا دیں معاف کریں تو دوسری جماعت کو سزا دیں گے اس پر کہ وہ مجرم ہے ہر منافق اور منافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ہوم من بعض یہاں پہلے منافق کا ذکر ہے اس کے بعد پھر مومنین کا ذکر ہے منافقین کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے اور اس کے بعد جو ایمان والوں کے الفاظ کے بارے میں جو استعمال ہوئے ان میں بڑا سارا فرق ہے تو یہ فرق جب ایمان والوں کے صفات آئیں گے تو میں ساتھ ساتھ فرق بیان کرتا جاؤں گا تو میں مرد اور عورتیں بعض ان کے بعد کی جن سے ہیں حکم کرتے ہیں بری بات کا روکتے ہیں بری بات سے اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں یہ بھی کہ خرچ نہیں کرتے بھول گیا اللہ کو بس اللہ ان کو بھول گیا بے شک منافع کی بات ہے وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں پر منافق عورتوں پر کافروں کو جہنم کی آگ کا رہیں گے اس میں وہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے اور نہ اللہ نے اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا کل قبل کو ان کا حال ہے ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہوئے وہ تم سے زیادہ غور والے تھے ان کے پاس مال بھی کافی تھا اولاد بھی کافی تھی انہوں نے نفع اٹھا لیا اپنے حصے کا تم نے بھی نفع اٹھا دیا اپنے سے جیسے لگا اٹھایا پیرا نے اپنے کا اور تم نے بھی اسی قسم کی غلط باتیں کی جیسے کہ پہلے لوگ غلط باتیں کرتے تھے ان کے آمار برباد ہو گئے دنیا میں حضر میں اور نیل ہو گئے سارے والے عالم یاد ہم نبول نظین یہ تحویب ہے دنیا بھی بھی اور افغل بھی کیا نہیں پہنچی ان کو حالت ان کی جو ان سے پہلے تھے نور علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی آبی تباہ ہوئے سمودی تباہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر پکڑ آئی مدین والوں پر پکڑ آئی اور جن کی بستی ہوتی ہے ان پر پکڑ آئی آئے تھے ان کے پاس ان کے ظلم کھلے یا کام لے کر ہر بھی نہ تھا کہ اندر ان پر ظلم کرے لے کر یہ اپنے آپ کو ظلم کرتے تھے مومن منافقین کے اخبار بیان کر کے جو مومن لوگ ہیں ان کے صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کے بارے میں نفرتا کے بعد محمد یہ منافق ایک دوسرے کی جنس سے آئے وہاں ان کی آپس میں دوستی ذکر نہیں کی تھی کیونکہ جو بندہ کھوٹا ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ کھوٹا ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ بھی کھوتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی وہ کھوٹا ہی ہوتا ہے مومنوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے مال دوست ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھی کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے کسی ساتھی پر کوئی مصیبت نہ آ جائے کوئی پریشانی نہ آ جائے تو وہاں من باز لفظ ہے یا اور یا باز لفظ ہے تو یہ واضح طور پر فرق ہے دونوں بات امر کرتے ہیں بھری بات کر منع کرتے ہیں بری بات سے وہاں یہ تھا کہ امر کرتے بری بات کر منع کرتے بھری بات سے اس کے بعد تھا وہ یقینا ہے جی ہم اور مسلح یہاں یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں یہ نسل کے مقابلے میں ہو گیا وہاں یہ تھا کہ اپنے ہاتھ رو کر رکھتے خرچ نہیں کرتے یعنی سے کافا ہو گیا یہ تو سارے تقابل بن گئے آگے یہاں ایک لفظ ہے بھائی اللہ و رسولہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ علیہ کے کی اطاعت کرتے ہیں اس کا مقابل وہاں دیکھنا ہے کا مقابل کیا ہے وہاں مزہ ہے اس کا مقابل کوئی نہیں ایک فریق کے بارے میں کہا اعتراض کرنا تو اس کے مقابلے میں اسیان کا لفظ آنا چاہیے تھا کہ اللہ اللہ کے رسول کی وہ کیا کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں لیکن یہ لفظ وہاں کوئی نہیں آیا وہاں مطلب یہ لفظ آیا ہے کہ فاس تم تھا تم کے خلا خاص تھا ان لوگوں کی چال وہ چال ہے جو کہ پہلے زمانے میں برے لوگوں کی چال تھی تو یہ گویا کہ پچھلے دور کے جو لوگ ہیں گندے وہ تشبو کرتے ہیں ان کے ساتھ جو پہلے دور کی کیا ہے گندے لوگ ہیں تو وہاں تشبوں کا ذکر ہے یہاں اس کے مقابلے میں ذکر ہے یقین اللہ ہے بڑا اللہ اور اللہ کے سور کی کیا کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو قوم موضوع علیہ ہے ایک ہے اس کے ساتھ تشبہ کرنا ایک ہے اللہ اور اللہ کے سور کی بات کو ماننا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے سور کی بات کو مانے اور جو موضوع علیہ لوگ ہیں ان کے ساتھ تشبہ کسی قسم کا آدمی نہ کرے تو یہ اس کا کیا بن جائے گا مقابلہ بن جائے گا یہ جو اللہ اور اللہ کے سور کی تعداد کرتے ہیں ان پر اللہ مہربانی کرے گا بے شک اللہ کا مطلب کرنا والا میں نے دیا یادا رہی مومن مردوں کو مومن عورتوں کو باغوں کا بیتیوں کے نیچے نہ رہے ہمیشہ رہے گھر میں میں واحد یادہ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا بہت ہی نیچے نہ رہے رہیں گے ان میں اور دیا سترے مکانوں کا سدر آنے کے باغوں میں ورضوان ام منندا اکبر اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی بات ہے جس آدمی کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے زار کا ون فوج العظیم یہی ہے بڑی کامیابی رضوان من اللہ کسی نے یہ سمجھا کہ رضوان ایک فرشتے کا نام ہے اور وہ کہنے لگا کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جو اللہ سے بھی بڑا ہے اور اس کا نام کیا ہے رضوان ہے یہ قرآن مجید کی نس کے اندر موجود ہے کہ رضوان کبھی تک جو ہے وہ الگ ہی بڑا ہے یہ نبی کے ظاہر کفارا اے نبی جہاد کر کافروں اور منافقوں سے سب کی حاضر میں ہے تبری کہتے ہیں سب سے عہدہ قول عبداللہ نے مسود کا ہے کہ انہیں جہاز کرانا طاقت کا حق کرنا اور آج سے یہ ثابت ہوا کہ منافقین سے جہاد واجب ہے لیکن آیت میں اس جہاد کی کیفیت کا ذکر نہیں پر کوئی اور دلیل چاہیے اور دوسرے دوران سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے تو جہاد مستحب ہے اور منافقین سے کبھی ان پر حجت ظاہر کر کے کبھی نرم سلوک چھوڑنے سے کبھی ڈانٹنے سے اور یہی ابن مسعود کا قول ہے تو گویا کہ جہاد کافروں کے ساتھ اور طریقے پر ہے منافقوں کے ساتھ اور طریقے پر ہے تعبیر ہے تقدیر ہے یہ جہاد ہے منافقین کے ساتھ اور ان کے وجوہ کو کرنا سختی اور ٹھکانا ان کا جنم ہے اور خیال ہوگا تو نبی علیہ السلام نے ایک گھاٹی کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ باقی ساتھی اسے الگ ہو جائے جب نبی السلام اس گھاٹی کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یہ جو بارہ منافق تھے آپ کی فوج میں جو آپ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا کہ نبی اسلام کے ساتھ بندے نہیں ہیں اب اب یہ موقع ہے کہ نبی اسلام جب گھاٹی پر چلے تو ہم نبی السلام کو معذہ وہاں جا کر دھکا دے دیں اور نبی اسلام کا کام ختم کر دیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دے دی نبی اسلام کے ساتھ اس وقت ایک صحابی جو حضرت حضیفہ ہے ایک دوسرے بھی تھے تو یہ دو ہی صحابی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے حضرت اس سے کہا کہ تم ذرا پیچھے جاؤ اور کچھ لوگ یہاں اس گھاٹی پر آنا چاہتے ہیں اور یہ جو لوگ گھاٹی پر آنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس یہ لال اختیار کیا ہوا تھا کہ یہ اپنے منہ پر کپڑا نے کیا ہوا تھا تاکہ ہم پہچانے نہ جائیں تو یہ پیچھے آئے اور انہوں نے ان کو روکا اور دھکے دیے وہ سمجھ گئے کہ جب نبی علیہ السلام کا ایک شادی پیچھے پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے منصوبے کا نبی السلام کو علم ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے پھر آج سے کو ان بارہ آدمیوں کے نام بتائے کہ یہ وہ بارہ آدمی فلاں ہے فلاں ہے اور ان لوگوں نے یہ غلط ارادہ کیا تھا اور اللہ نے تو بچانا تھا آپ کو اللہ نے تو آپ کو بچا دیا لیکن حال سے جو ہے یہ صاحب اس سے بھی اللہ بن گیا کہ نبی علیہ السلام کی خصوصی رازدان نبی رسام نے ان سے وہ بات کہی جو باقی کسی صحابہ کو صحابی کو نہیں بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں یہ دیکھتے تھے کہ حضرت اضافہ کس کی نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں تو جس کی جناز نماز جنازہ کے لیے حضرت اضافہ جائیں وہ تو پھر مومن آئے میں بھی چلا جاؤں گا اور اگر حضرت اضافہ کسی کی نماز جنازہ کے لیے نہ جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بارہ آدمی بچے آئے <coughs> یہ ہو گیا ہم وہ امن آحد اللہ ان میں سے بات وہ ہے جسے اللہ سے وعدہ کیا اگر اللہ ہم کو دے گا بڑے فضل سے ہم صدقہ کریں گے اور ہم ہوں گے نیک لوگ پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تقیلی کی اس کے ساتھ اور وہ پھیلا اور وہ علاج کر رہے ہیں پھر اللہ نے ان کے دلوں میں لفاذ ڈال دیا اس کا رکھ دیا اس دن تک کہ اللہ کو ملے اس پر جو نے خلاف کیا اللہ کا اس نے جو وعدہ کیا اور اس پر یہ جھوٹ بولتے تھے علم یاد رکھو کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھید کو اور ان کے سرگوشی کو اور یہ کہ اللہ جانتا ہے ساری چھپی باتیں دیکھو نا یہ شخص ہے نام کا سال ہوا کہتے ہیں لوگ کہ پہلے یہ عام وقتوں میں مسجد میں ٹھہرا رہتا اس کو لوگ اسکول اور مسجد کہتے مسجد کی چڑیا گویا کہ یہ مسجد سے یہ باہر جاتے ہی نہیں ہر وقت اللہ کی بنگی کرتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جانتے ہو کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو آپ دعا کر دو کہ اللہ مجھے مال دے آپ نمایا سال بعد دیکھ مال آ جائے تو مال آ جانے کے بعد پھر کئی ذمہ داریاں انسان پر آ جاتی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تو وہ ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے اس واسطے سے تیری یہی کیفیت جو ہے یہ بہتر ہے چپ ہو گیا پھر دوبارہ ایک دن آ گیا کہ یا اللہ تنگ دستی بڑی ہے آپ میرے لیے دعا کر دو نبی رسول نے کہا میں جی تجھے کہہ چکا تھا کہ تیرے پاس مال کھانا تیرے حق میں اچھا نہیں ہے چپ ہو گیا پھر تیسری دفعہ جب آیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھنا مال کی ذمہ داریاں ہیں تو کہتے ہیں جی، مال کی اگر ذمہ داریاں ہوں گی تو میں وہ ساری ذمہ داریاں پوری کروں گا آپ اگر ٹھیک ہے پھر میں تیرے بار بار کہنے پر دعا کر دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے دعا کر دی اس کے پاس اس کے پاس مال آ کافی سارا جب کافی مال آیا تو پھر بکریاں بڑھ گئی تو پہلے تو کوئی نماز بعد بعد چھوڑتا نہیں تھا بلکہ مسجد کی چڑیا کا لقب اس کو ملا ہوا تھا پھر جمعے جمعے کے لیے آگے آگے پیچھے کوئی نہ آیا کرے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ جمعہ بھی چھوڑ گیا اور نبی السلام نے جب زکات وصول کرنے کے لیے بندے مقرر کیے تو نبی السلام نے کہا کہ صاحبہ کے پاس بھی جاؤ اور اس کو بھی کہو کہ گے دیں تو یہ صاحبہ کے پاس بندے پہنچے نمائندے پہنچے نبی السلام کے سکال کا کہنے لگا ٹھیک ہے تو جزیا ہے تو ٹیکس کافروں سے لو تو نام اس کا ہوتا ہے ٹیکس اور جزیا اور مسلمانوں سے لو تو نام اس کا ہوتا ہے زکات اس کو سمجھایا گیا اسے اچھا کہا کہ واپس آؤ تو پھر میں سوچ سکتا ہوں واپس آئے تو پھر بھی اسے یہ کہا کہ میرے تو ضروریات بہت زیادہ ہیں اور میں مال خرچ کروں گا تو میں اپنے گھر کے ضروریات کیسے پورے کروں گا چنانچہ نبی علیہ السلام نے عامل کے اور ساری کے آنے سے پہلے یہ رقم کیا دیے گیا سال بعد سال بعد تو حالات ہو گیا پھر جس وقت عامل پہنچا اسے یہ بات بتا دی کہ یہ سال بعد ان نہیں دی ہے نبی صلاح السلام پر یہ احتبی نظر ہوئی ان میں یہ تھا کہ نفاق ایسا آ گیا اس کے دل میں جو قیامت تک نکلنے والا نہیں پھر ہر آدمی اس کو کہے منافق منافق جس طرف جائے تو اس کے اوپر منافق منافع کے فتوے لگتے یہ تنگ ہو گیا پھر مال لے کر آ گیا نبی رسام نے کہا کہ میں تیرا مال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں پھر آج تو بکر صدیق کو بھی مال پیش کیا اور نبی کہا کہ نہیں جب نبی رسام نے مال نہیں دیا میں تو اسے مال کیسے لوں پھر آج عمر کے زمانے میں کہتے بھی یہی بات ہوئی آج عثمان کے دور سے پہلے یہ دنیا سے چلا گیا <clears throat> معروف ہو گیا خیر سے جو لوگ عیب لگاتے ہیں ان پر جو مومن سب کے کھول کر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو بیچارے نہیں پاتے مگر اپنی محنت ان سے ہنسی کرتے ہیں اللہ نے ان سے ہنسی کی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے حضرت عبد الرحمان بن اور رضی اللہ تعالیٰ نے چار ہزار درم نبی اسلام کی خدمت میں پیش کیا تو کہنے لگے منافق یہ اپنا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا صدقہ دیتا ہوں ایک مسلمان بھی چارہ جب اسے سنا کہ نبی اسلام کہتے ہیں صدقہ دو اور صدقہ دو ضروری ہے بڑا تو وہ بیچارہ گیا محنت کی کچھ اس کو مل کے معاوضے میں ملا وہی نبی رسام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تو یہ منافع کہنے لگے کہ یہ جو تیرے چند کھجورے ہیں ان کھجوروں سے کیا بڑھنا ہے یہ بھی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے غازیوں کے اندر ان پر بھی اعتراض ان پر بھی اعتراض اور میں جو خوشی سے صدقے کرتے ہیں ان پر بھی اعتراض اور جو بیچارے محنت کر کے کچھ لے آتے ہیں ان پر بھی اعتراض اور ان سے ہنسی کرتے ہیں اللہ نے ان سے ہنسی کی اور ان کے لیے عذاب ہے درد ان کے لیے بخش چاہ اللہ سے یا نہ بخش چاہ اگر تو ان کے لیے بخش کی دعا ستر بار بھی کرے ہر کے اللہ تو معاف نہیں کرنا اس واسطے کے اہل کیا ساتھ اللہ کے اور اللہ کے سور کے اور اللہ تعالیٰ قوم فارے کو ہدایت نہیں دیتا اور کہا کہ آپ اپنی کمیز دے دو تاکہ میں اپنے باپ کو پیدا ہوں اور جنازے کی بھی درخواست کی نبی رسم قمیص بھی دی جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی یاد اللہ پتہ نہیں آپ کو فلاں دن سے کیا کہا فلاں موقع پر سے کیا کام کیا آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دینا میں نے جنازہ پڑھنا ہے کہ جی قرآن مجید کے اندر لفظ آتے ہیں کہ دعائیں مفرت کرو یا نہ کرو اللہ نے معاف نہیں کرنا اور میں معاف کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نماز جنازہ نہ پڑھو چنان سے آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی نماز جنازہ پڑھے جانے کے بعد یہ آیت آئی آیت پہلے بھی آ سکتی تھی لیکن یہ نماز جنازہ پڑھے جانے کے بعد آت آئی ہے اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ تھی جب نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن نے کی نماز جنازہ پڑھ لی تو کئی سارے لوگ جو عبداللہ بن ابئی کے ساتھی تھے اور منافق تھے انہوں نے نبی صاحب کا یہ طرز عمل دیکھنے کے بعد توبہ کر لی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا آدمی جس نے ساری عمر نبی رسال صاحب کی مخالفت کی ہے نبی رسام نے اس کے ساتھ بھی اپنے حسن سلوک کا اظہار کر دیا ہے تو پھر وہ کافی سارے لوگ ہلکا بگوشی اسلام ہو گئے اچھے بڑے ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو گئے اللہ کو پتا تھا کہ یہ کام ہو جانے کے بعد کئی افراد منافقین میں سے مخلص مومن ہو جائیں گے اس واسطے کر کے جنازے جنازہ پڑے جانے کے بعد آیت آئی کہ آئندہ کے لیے کوئی منافق مرد ہے اس کے نماز جنازہ نہیں پڑنی اور قبر پر نہیں کھڑے ہونا اصل مقصد پورا ہے کہ دعائیں مفرت نہیں کرنی دعائیں مفرت ہوتی ہے یا نماز جنازہ میں یا جس وقت قبر میں دفن ہو جائے بندہ اس کے بعد ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ یہ نماز جنازہ کے بعد اگر متصر کوئی دعائیں مفرت ہوتی ہو تو قرآن اس کا بھی ذکر کر دیتا لیکن اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا نماز جنازہ میں دعائیں مفرت ہے اس کے بعد کوئی اور دعا پوری ہوتی ہے پھر قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا ہوتی ہے انہوں نے بخر کیا ساتھ اللہ کو اللہ کے سور گئے اور مر گئے اس سال میں کہ یہ فاسق ہے تجھے اتنا خوش لگے ان کے بعد اور ان کی اولاد اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے دنیا میں اور نکلے اس کی جانے سال میں کہ یہ کافر ہوں اور جب سورج اترے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے اور دھیان کر اس کے سور کے ساتھ مل کر تو باوجود کئی ہے کہ افراد جو کہ طاقت پاتے ہیں وہ بھی دوسری اجازت سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دو ہم رہیں گے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ راضی ہوگا اس پر کہ رہ گئے پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ تو عورتیں جو ہے وہ تو میدان جنگ میں نہیں جاتی مرد کا کام تو ہوتا ہے میدان جنگ میں جانا تو گویا کہ خدا بندی میں بطور استحصال یہ لفظ بولے کہ یہ گویا کہ عورتوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں ان کے دلوں پر بہت لاگی پر یہ نہیں سمجھتے لیکن رسول اور جو لوگ ایماندار ساتھ رسول کے وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ انہیں کے لیے بڑی بلائیاں ہیں اور وہی لوگ ہیں بلا پانے والے تیار کی اندر ان کے لیے باغ بہت ان کے نیچے پہنے رہیں گے ان میں یہی ہے بڑی کامیابی وجا مقد ناراض کئی بہانا بنانے والے گمبار آ گئے تاکہ ان کو اجازت مل جائے اور بیٹھے رہے وہ جن اللہ اور اللہ سے رسول سے جٹ کا جھوٹ کا ان قریب میں سے کے کافی دردناک عذاب پہنچے گا پر نہ کہتے ہیں کہ یہ دو فریق ہیں دونوں غصولوار ہیں اچھا جی خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی اسلام کے پاس بہانے بڑھانے کے لیے آ گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی رسام کے پاس آئی کوئلہ بہانا دے کر ویسے پیچھے بیٹھے رہے تو غلطی تو دونوں کی ہے بہانا جھوٹا کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور بغیر بہانے کے بیٹھے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ان قریب پہنچے گا ان جنہوں نے کور کیا میشن کا نام لسا جو آئے نہیں ہے کمزوروں پر نہیں ہے بیماروں پر نہیں ہے ان لوگوں پر جو بیچارے نہیں چلا پاتے وہ جو خرچ کر سکے کوئی حرج تو کئی مسلمان ایسے بھی تھے ان کے لیے کوئی سبب نہ بن سکا نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے کا خرچہ بھی نہ مل سکا سواری بھی نہ مل سکی اور وہ چاہتے تھے کہ کاش ہمیں سواری مل جاتی آنکھوں سے بیچاروں کے آنسو آنسو جاری تھے کہ ہم کیوں نہ جا سکے تو میں کہ جب یہ خیر خیر رکھتے ہیں اللہ کے سور کے ان پر کوئی حرض نہیں نہیں ہے جو لوگ ڈھیی کرتے کوئی الزام اور اللہ پشم والا مہربان اور نہ ہی ان پر جب آتے ہیں تیرے پاس تاکہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کرو تو کہتا ہے کہ میں نہیں پاتا وہ چیز جس پر تم کو سوال کرو یہ واپس ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے اب سوال ہوتے ہیں اس غم پر بھی یہ نہیں پاتے وہ خرچ کرے ان نمبر سبھی اس غام تو ان لوگوں پر ہے جو باوجود غنی ہونے کے پھر آ کر اجازت مانگتے ہیں راضی ہو گئے اس پر کے رہ جائے پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ اور اللہ نے غور کی ان کے دلوں پر بس وہ نہیں جانتے بہانے کریں گے تمہاری طرف جب تم واپس ہو جاؤ گے تو کہ تمہارے بہانے یہ نہیں چلیں گے بہانے مت کرو ہم تمہاری بات کا تم نہیں مانتے اللہ نے ہم کو تمہاری حقیقت بتا دی ہے جو تم ہو اصل میں غیر تمہارا کچھ ہے جو تمہارا باطل ہے وہ ہم کو اللہ نے بتا دیا ہے اب تم لڑائی پر نہیں گئے قریب ہی دیکھے گا اللہ تمہارا عمل اس کا رسول آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو پھر دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو اب تمہارے بہانے پر ہم اعتبار کو نہیں کرتے پھر لوٹایا جاؤ گے سوال کی طرف جو غیر جانے والا ہے حاضر جانے والا ہے بس خبر دے گا تم کو اس کی جو تم کرتے رہے سیاح نے ہونا قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم واپس ہو گے کیوں قسمیں کھائیں گے بے تو رضوان ہم کہا کہ رات کر دو قانون کوئی نہ کرو تم شک رات کر لو اس میں تو کوئی حرض نہیں ہے یہ ناپاک لوگ ہیں تو ناپاک آدمی سے راضی کرنا چاہیے اور ان کا ٹھکانا جنم ہے بدلا اس کا یہ کرتے ہیں کچھ میں کھائیں گے تاکہ راضی بھی ہو جاؤ یہ راز کی تو اجازت ہے راضی ہونے کی اجازت نہیں اگر تم ان سے راضی ہو تو اللہ تو راضی نہیں ہوتا قوم فاصل سے لہٰذا راضی ہونے کی ہم اجازت نہیں دیتے گموار بار ان کا کفر زیادہ سخت ہے ان کا نفاق زیادہ سخت ہے اور وہ اسی لائق ہیں کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازر کیا اس کے حدود کو نہ جانے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا تو اکثر تم مار کو ہیں بڑے پکے کافر اور بڑے پکے بناوے اور کئی آرات یہی جو مال خرچ کرے اس کو اپنے ذمے کا چکی سمجھتے ہیں اور تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں کہ حوادث پیش آئیں خانہ اصل برا حادثہ انہیں کے لیے ہے اور بڑی بری مصیبت انہیں پر پہنچے گی اور نہ سننے والا جانے والا کچھ کم وہاں ٹھیک بھی ہیں ایمان رکھتے اللہ پر پچھلے دن پر اور خط بڑھاتے اس کو جو خط کرے اللہ کے ہاں نزدیک ہونے کا ذریعہ اور اللہ کے رسول کی دعا حاصل ہونے کا ذریعہ سن لو باقی وہ ان کے حق میں غربت ہے ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان صاحب ہے پورے نمبر المحاذ والانصار ایک طرف منافقین کی مذمت ہے دوسری طرف جو پکے ایمان والے ہیں ان کی مدع اور تعریف سبقت میں جانے والے پہلے مہاجر انصار اور جو ان کے تابع ہوئے بعد میں آنے والے صحابہ اچھائی میں تابع ہوئے ان کے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تیار کیے ان کے لیے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں رہیں گے ان باغوں میں ہمیشہ یہی ہے بڑی کامیابی عام طور پر اس کا معنی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہو گئے پہلے دور کے لوگ اور ایک ہے پیچھے اس زمانے میں آنے والے جو ان کے تابع ہوئے بدائی میں لیکن میرا ذہن وہی ہے جو کہ میں نے مینا کر دیا ہے کہ کچھ لوگ مہاجر اور انصاف جو کہ پہلے ایمان لائے اور کچھ نبی علیہ السلام کے وقت میں جو ذرا دیر سے ایمان ہو لائے تو جو پہلے ایمان لانے والے ان کا بھی تذکرہ ہو گیا جو دیر سے ایمان لانے والے ان کا بھی کیا ہو گیا تذکرہ ہو گیا آگے ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا اور قرآن مجید میں رضا کا اعلان اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کے متعلق ہی آیا ہے تو لہذا یہاں مراد صرف صحابہ ہیں جو پہلے مسلمان ہو گئے وہ اور جو ذرا دیر سے مسلمان ہو گئے وہ جیسے سورہ حدیث کے اندر بھی آج تم نے پڑھ لیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے دردی ان کے اونچے ہو گئے کچھ لوگ ذرا دیر سے مسلمان ہوئے ان کے ساتھ بھی خدا کا بدائی کا فائدہ ہے تیار کی اور کے لیے باہر بیٹھ کے نیچے نہرے رہیں گے ان میں ہمیشہ یہ ہے بڑی کامیابی وام منہول منافقون تمہارے ارد گرد جو گموار ہیں ان میں کئی نفاق والے ہیں بلکہ مدینہ والوں میں بھی کئی لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں لا قالم ہوم لم ہوم آپ ان کو نہیں جانتے ہو ہم ان کو جانتے ہیں تو یہ غزوہ تمور سن نو ہجری کے اندر پیش آیا ہے اس سن نو ہجری کے اندر یہ ساری صورت نادر ہوئی ہے اس موقع پر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق مدینے کے اندر موجود ہے لیکن آپ کو ان کی خبر نہیں ہے تو گویا کہ سن نو ہجری تک تو آپ عالم الغیب کو نہیں ہیں اور یہ آیتیں واضح طور پر علم غیب کی نبی رسام سے نبی کرتی ہے پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی نا اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر کو عالم الغیب بنایا پہلے عالم الغیب نہیں تھے اگر پہلے عالم الغیب نہیں تھے تو پہلے آپ کو عالم الغیب نہ سمجھنا یہ حقیقت ہو گئی تو عالم الغیب نہ سمجھنے کے باوجود بے ادبی نہیں پیغمبر کی <coughs> تو پھر یہ کہنا کہ عالم الغیب نہ کہنا یہ پیغمبر کے بارے میں کیا ہے بے ادبی ہے تو پہلے دور میں جو زیادہ عرصہ ہے وہ وقت تم بھی پیغمبر کو عالم الغیب نہیں کہتے تو زیادہ عرصہ تو پیغمبر کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا اور وہ بے ادبی نہیں بنتی تو پھر یہ بیدمی کیسے بن گئی کہ اب ہم کہیں گے پیغمبر عالم غائب نہیں ہے ہم ان کو سزا دیں گے دو بار پھر وہ لوٹائے جائیں گے تو بڑے عذاب کے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی سزا اور پھر عالم مذہب کے اندر بھی سزا اس کے بعد بڑا عذاب یعنی کہ قیامت کا عذاب وہاں ہرونا نہ ضرور بزرو کچھ اور ہے بچاروں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے انہوں نے خط کیا نیک عمل اور برا عمل کچھ ان سے غلطیاں اور کچھ ان سے دیکھی امید ہے کہ اللہ اس پر مہربانی کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے خود بن بار صدقہ میں آپ کو چاہیے کہ یہ صدقہ لائے نا تو صدقہ دے دیا کریں صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کرو گے ان کا تذکیہ کرو گے بلکہ جو صدقہ دے کر آئے آپ اس کے لیے دعا بھی کرو جس وقت آپ دعا کرو گے ان کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ پیغمبر نے ہمارے بارے میں دعا کی ہے تو آپ کی دعاؤں کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا عالم یاد امور کیا ان کو پتا نہیں جب کچھ مسلمان جن سے غلطی ہوئی تھی ان کے صدقے قبول ہوئے منافقین کو کہہ دیا گیا کہ تمہارا صدقہ کا قبول نہیں تو وہ کہنے کہ پرانا بندہ اس کی بھی غلطی تھی اس کا سن کا قبول ہو گیا ہمارا کیوں نہیں قبول ہوتا فرمایا کیا ان کو پتا نہیں کہ اللہ ہی قبول کرتا ہے دوا بڑے بندوں کی اور اللہ حکم دیتا ہے فلانے کا سنکا دینا فلانے کا نہیں دینا اور اللہ یہ توبہ قبول کرنے والا مہربان مدو علم آپ کو کہو تم عمل کرو قریب ہے کہ اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی تو پہلے صبح میں جو آیت آئی تھی اس میں نبل تھا اللہ دیکھے گا تمہارا عمل اور اللہ کا رسول وہاں سے کئی لوگوں نے یہ استشاد پیش کرنا شروع کر دیا کہ جب آدمی امر کرتا ہے تو اللہ بھی دیکھتا ہے تو پھر امر بھی دیکھتا ہے لیکن یہاں یہ لفظ آگے اللہ بھی دیکھے گا اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور باقی ایمان والے بھی دیکھیں گے تو اگر کوئی آدمی سامنے نہ ہو اور عمل کرے تو اللہ بھی دیکھتا ہے رسول بھی ایمان والے بھی تو اگر رسول جو ہے وہ حاضر ناظر سمجھا جائے اس آیت کی وجہ سے تو پھر اس آیت کی وجہ سے سارے ایمان والے بھی حاضر ناظر سمجھے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ تمہارے کام سامنے ہوں گے پتا ہوگا کون آدمی جہاز حصہ دیتا ہے اور کون آدمی جہاز بھی حصہ نہیں دیتا تو یہ سامنے جو مشاہدے میں کام ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے سب کو ان قریب لوٹائے جاؤ گے ایسی رات کے جو جاننے والی ہے غیر کی اور حاضر کی بس خبر دے گا تم کو اس کی جو تم کرتے تھے کچھ اور لوگ ہیں ان کے معاملے کو بھی پیچھے کیا گیا ہے یہ تین پکے ایمان والے تھے اونچے درجے کے مسلمان تھے کچھ لوگ تھے جو درمیانے درجے کے مسلمان تھے ان کی توبہ جلدی قبول ہو گئی یہ تین آدمی تھے ان کی توبہ قبول کی ذرا دیر کے ساتھ ان پر اطلاع آیا اور اطلاع انسان کے لیے درجے کی رفت کا درجے کی بلندی کا باعث ہوتا ہے یہ ان تین کا ذکر ہو رہا ہے پہلے تو یہ کہہ دیا معاملہ ان کا پیچھے ہے یا اللہ ان کو سزا دے گا اور یہ اللہ ان پر مہربانی کرے گا بدلا عیب الحکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ون لذیذ دتہ مسجد زرار جن لوگوں نے بڑھائی ہے مسجد واسطے نقصان دینے کے اور واسطے کفر کبھر کے اور مومنوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے جو اس سے پہلے بھی اللہ اللہ کے رسول سے لڑائی کرتا رہا ہے قسمیں کھائیں گے ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر بڑھائی کا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں لا تکم فی آباد نہ کھڑا ہو اس مسجد میں کبھی بھی وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوا پر پہلے دن سے زیادہ رکھتا ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو پی ہے کہ اس میں کئی آدمی ہیں پسند کرتے ہیں پاک رہنا اور اللہ بھی پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو دیکھو نا یہ ابو عامر راہب تھا نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے چونکہ یہ ایک درویش بنا ہوا تھا لوگ اس کی عزت کرتے تھے جب نبی علیہ آ گئے مدینہ ملولہ میں تو اس کی عزت ہوگی ختم اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں نے نبی رسام کا ہمیشہ مقابلہ کرنا ہے حتیٰ کہ رزو عہد کے موقع پر اس کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ میرے مریض تھے میری عزت کیا کرتے تھے تو یہ رزب عہد میں کافروں کی طرف سے کھڑا ہو گیا اور کہا اوس اور خزر تم جانتے ہو نا میں کون ہوں انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں سارا کچھ جو تو ہے جو پہلے تھا وہ بھی جانتے ہیں جو اب ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ میرے مرید ہیں اور جب میں ان سے بات کروں گا تو یہ نبی صاحب میں ساتھ چھوڑ دیں گے انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ ہم تیری وجہ سے پیغمبر کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں یہ بڑا اس نے افسوس کھایا کہ میں تو کچھ اور سمجھتا تھا بن کچھ اور گیا اس کے بعد پھر یہ مختلف مواقع پر نبی علیہ السلام کی مخالفت ہی کرتا رہا پھر ایک موقع پر سے یہ لفظ کہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ بے عزت ہو کر بڑھے ایسی جگہ جہاں اس کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو نبی رسم کا آمین یہ سمجھتا تھا کہ میں صوبی ہوں اس واسطے کر کے میں ٹھیک ہوں نبی رسم رسم اللہ آپ کو یہ بدوا لگ جائے گی پھر اس نے جب اس کا کوئی داؤ نہ چلا تو کچھ منافقوں کو پیغام بھیجا کہ تم کبا کے اندر ایک مسجد تیار کرو میں بھی کبھی کبھی وہاں آ جایا کروں گا اور ہم آپس میں مشورے کریں گے کہ پیغمبر کی مخالفت کس انداز سے کرنی ہے تو مسجد بڑی نبی علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ آپ افتتاحی طور پر ہماری مسجد میں تشریف لائیں آپ ایک دفعہ جماعت کرائیں نبی علیہ السلام کو تو پتہ نہ تھا نا کہ یہ کس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے نبی علیہ السلام نے وعدہ کر دیا کہ اب ہم تبوک پر جا رہے ہیں ہر وقت مصروفیت ہے واپسی پر میں آ جاؤں گا تمہاری مسجد میں لیکن ابھی نبی رسم مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے راستے میں یہ عید نازر ہو گئی فرمایا کہ اس مسجد میں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے دادوں بھی آباد وہاں کم ایک اور مسجد ہے اور اس مسجد میں ایسے آدمی ہیں جو کہ باغ رہنا چاہتے ہیں اور اللہ بھی پسند کرتا ہے باغ رہنا وہاں آپ جایا کریں نبی رسام مسجد باہ میں جو اصل مسجد ہے جو پہلے آپ نے بنوائی تھی ہر ہفتے کے دن کبھی پیدے اور کبھی سوار اس مسجد میں جا کر نفر پڑا کرتے تھے آپ پھر کباہ کے لوگ آ جایا کرتے اور نبی رسام سے ملاقات کیا کرتے اور میں وہاں بھی چل جاؤ اس مسجد میں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بالا جس آدمی نے بنیاد رکھی تقوا پر اللہ سے اور اللہ کی رضامندی پر وہ بہتر ہے یا جس نے کہ بنیاد رکھی ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر پھر وہ کھائی اس کو دے گری جہنم کی آگ میں اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتا ظالم قوم کو لا ہی ہو ہمیشہ رہے کہ ان کی یہ عمارت جو ان نے بڑھائی باعث شک ان کے دلوں میں مگر یہ کہ ان کے دل ٹوٹ جائے اور اللہ جانے والا ایک بندہ دیکھو نا اللہ شفا جرو فن ہا فن فن ہارا یہ جو آگے ہے نا فن ہارا اس ان ہارا سے پتہ چلا کہ یہ کلمہ جو پہلا ہے یہ بھی اجوف ہونا چاہیے سمجھی بات لیکن وہاں بازار یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہارن داہل کی طرح ہے اور وہ بجائے اجوف ہونے کی وہ کیا ہے ناقص کیسا ہے علماء کہتے ہیں کہ وہاں پہلے کلب ہو گیا ہے واؤ جو ہے وہ ہے این کلمے کے مقابلے میں لیکن وہ واؤ پیچھے چلی گئی اور جو دام کر ہے وہ پیسے آ گیا اور جب واؤ پیچھے چلی گئی تو وہ بمنگل ناقص کے ہو گیا اور ناقص والی تعلیم اس کے اندر جاری کر لی گئی یہ مسجد بڑھائی تھی نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے بلکہ جس جگہ وہ مسجد بنائی گئی تھی تو مسجد گرائے جانے کے بعد سارے مادے کے لوگ اسی جگہ پر آ کر کوڑا گر کر ڈال سکتے تھے کیونکہ وہ مسجد حقیقت میں مسجد تھی کوئی نہ اس کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر کوئی لازم نہ تھا وہ جو مسجد کبا ہے اس کے بارے میں یہ لفظ آئے کہ اس میں ایسے آدمی ہیں جو کہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے نبی صاحب نے کبا کی مسجد والوں کو بلایا کہ تمہاری خدا نے بڑی تعریف کی ہے کہ یہ پاک رہنے کو بڑا پسند کرتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا عمل ہے انہوں نے کہا جی باقی مسلمان جو ہے مدینہ ملونا میں آپ کے ساتھ رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جس وقت تگائے حاضر کر لے اس کے بعد پتھر استعمال کر لے تو یہ کافی ہے لیکن ہم پتھر استعمال کرتے ہیں وہاں جہاں حاضر کرتے ہیں بعد میں پھر ہم استنجا ماں معافی کرتے ہیں اور میں کہ یہی تمہاری وہ وصوبہ ہے جس وجہ سے خدا نے تمہاری تعریف کی ہے تو سے پتھر استعمال کرنے کے ساتھ نجاست کا کافی حصہ چلا جاتا ہے کچھ حصہ نجاست کا باقی رہ جاتا ہے لیکن حکمر بندہ کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اس ماں اگر ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ نجات مکمل طور پر کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کسی سے ہانویوں نے استظار کیا کہ تھوڑی نجاست قابل برداشت ہے قدرے درم سے نجات قابل برداشت ہے اور اس کے ساتھ نجات ہوتے ہوئے بندہ نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے زیادہ نجات قابل برداشت نہیں ہوتی اللہ ہر طرح وہ مرینہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان بھی خریدی مال بھی بدلے میں جنت دے دی ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں وید اللہ پر سچا تو رات میں انجیل میں قرآن میں اور کون ہے جو اپنے ویدے کو پورا کرے بنسبت اللہ کے خوش ہو جاؤ اپنے سودے پر جو تم نے سودا کیا بازار کا اول فوج العظیم اور یہی ہے بڑی کامیابی اب العابدون یہ ایمان والوں کی تعریفیں ہیں توبہ کرنے والے بندگی کرنے والے حمد کرنے والے اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے بری بات کا حکم کرنے والے بری بات سے منع کرنے والے اور جو اللہ نے حد مقرر کیا ان کا خیال رکھنے والے اور خبری سنا دی ایمان والوں کو ماں کان نبی ولیم الح نئی مناسب ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ مشرق کے لیے دعائیں مفرد کریں اگر رشتے دار کیوں نہ ہو بعض اس کے پتہ چل گیا کہ وہ دھوک والے ہیں <coughs> دیکھو نا نبی علیہ رسل سلام کا چچا تھا ابو طالب خدمت بھی نبی رسام کی بڑی تھی نبی علیہ رسل سلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے منع نہ کیا گیا تو میں دعائیں نعائم تو کروں گا لیکن نبی رسام تو چاہتے تھے کہ یہ جنگل میں جائے اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ جنگل میں نہ جائے اور یہ حکم ہو گیا کہ کسی مشرق کے لیے خاص رشتے دار کیوں نہ ہو نبی کے لیے یا ایمان والوں کے لیے دعائیں محفوظ کرنا جائز ہو نہیں پتہ جو چل گیا کہ یہ کفر پر مرا ہے دو سو میں جائے گا اگر ایک آدمی مشرق ہے زندہ ہے یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اس آدمی کو یہ پتا نہیں کہ اس کے دل پر مور جباریت لگ گئی ہے ہمیں تو کوئی کسی کے بارے میں پتا نہیں ہوتا پیغمبر کو تو پتا چل سکتا تھا کہ اس کے بارے میں مور جباریت لگ گئی پیغمبر کے لیے پھر اس کے لیے دعا کرنا منع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں پتا نہ ہو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے لیکن جو آدمی شرک اور کفر پر مر جائے اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ سکش دے یہ جائز نہیں ہے خیال پیدا ہوا کہ کہا جا رہا ہے کہ نبی مشرق کے لیے دعائیں مفرت نہ کرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں موقف کی تھی اس کا جواب اور میں نہ وار کرتا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو اسے وعدہ کر دیا پھر جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس پر مور سے باریت لگ چکی ہے اور اس کے ایمان قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی براد کرنی تھی اسے تاکہ ابراہیم بڑا آہے بھرنے والا بڑا گردبار تھا ہر کے ذریعے اللہ کہ ایک قوم کو گمراہ کرے اچھا جی اب مسئلہ پتا چلا کہ مشرق کے لیے دعا مغرب کرنا ٹھیک نہیں پہلے ہم کرتے رہے ہیں تو پھر مجرم ہو گئے پھر میں نہیں جو پہلے کرتے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کرے یعنی کہ تمہارا ہمارا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے جو دعائیں محفوظ کرنا تھا اس کی وجہ سے ہم تم کو گمراہ قرار دے دیں یہ بات نہیں ہے اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بات اس کی وجہ دے اب سارے بیان کرے ان کے لیے وہ چیز جس سے بچنا ہے تو پہلے ہمیں کوئی نہیں بیان کیا تھا تو ان کے لیے دعائیں محفوظ کرنا دھیان نہیں اب ہم نے بیان کر دیا اب آج کے بعد اگر کوئی آدمی دعا کرے گا تو وہ گناگار ہوگا اس سے پہلے جو دعا کرتے رہے تو وہ گناگار ہی کو نہیں بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تحقیق اللہ کے پاس بات کی زمین کی وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور نہیں تو اللہ کے کوئی حمایتی مزدار لگا بدلا اور نبی یہ تمہید ہے بات اگلی آ رہی ہے سے خود ہوں وہ جو تین آدمی تھے جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا پچاس دن تک وہ بیچارے پریشان رہے بائی کاٹ ہو گیا ان کے ساتھ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا اس کے بعد پھر اللہ نے مہربانی کر دی اور کہا کہ ہم ان سے بات کرنا جائز ہے اور خدا نے کی توبہ معاف کر دی ہے قبول کر دی ہے اور ان کی غلطی خدا نے معاف کر دی ہے تو یہ تین آدمی کا معاملہ اس واسطے پیچھے چھوڑا گیا اس واسطے یہ بڑے پکے مسلمان تھے بہت مسلمان تھے ان کو ذرا زیادہ سزا دی گئی ہے تو رجوع کیا میں نے نبی پر مہاجرین پر انصار پر جن مہاجرین اور انصار نے نبی کا ساتھ دیا شدت کی گھڑی میں بعض اس کے بھی قریب تھا کہ ہو جائیں دل ایک جماعت کے ان سے پھر خدا نے مہربانی کی بے شک وہ اللہ ان پر شکر کرنے والا مہربان ان پر بھی خدا کی مہربانی اور وہ تین دن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا کا بن مالک ہلال بن میاں اور مرادہ بن نبی یہ تین آدمی ہیں یہاں تک جب زمین پر تنگ ہوگی معاملے خراب ہونے کے اور تنگ ہوگی ان پر ان کی جانے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جائے پناہ ابھی اللہ سے ہمارے طرف بدلا کے اللہ یہ ہے جو کہ ہم کو بچائے پھر اللہ مہربانی کی تعلق توبہ کریں بے شک اللہ یہ توبہ قبول کرنے والا مہربان باقی لوگ آئے تھے بہانے کیے تھے یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بہانہ نہیں کیا ساری ٹھیک چھاپ تھے جا بھی سکتے تھے نہیں گئے نبی کہا سچ تو کہہ دیا ہے لیکن تمہارا نہ جانا یہ تمہاری غلطی ہے آپ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان سے کس ساتھ بولنا چاہنا مانتا ہے سچ بولا سچ بولنے پر خدا کو نے آزمایا تو بڑا لیکن آگے کے لیے حکم ہو گیا اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ نہیں ہے مدینے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو ایک گرد گمبار ہے کہ وہ پیچھے رہ جایا کرے اللہ کے رسول سے اور یہ بھی جہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر کی جان پر ترجیح دیں اپنے آپ کو بچائیں پیغمبر اندر بچھال ضائع تکلیف ہے یہ اس واسطے کہ نہ پہنچے کہ ان کو پیاس اور نہ محنت اور نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں اور نہ روتے کی کوئی جگہ جہاں رونا کافی موسم رہا ہے اور دشمن سے کوئی مال حاصل نہ کریں گے مگر سب کی وجہ سے میرے کمر لکھا جاتا ہے بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا نہیں کرنے والوں کے اگر پورن رنگ اور خرچ کرتے کو خرچہ چھوٹا یا بڑا اور کسی وادی کو طے نہیں کرتے مگر ان کے لیے عجب لکھا جاتا ہے تاکہ اندر ان کو دے اچھے ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں وما کار صرف کا فرمایا جیسے بہار پر جانا ہوتا ہے کسی طریقے سے ان میں دین حاصل کرنے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے گھر بیٹھے سارے کام نہیں ہو جاتے محنت کرنی پڑتی ہے محنت ہی کچھ آتا ہے وما کا لوگوں صرف کا ہر جو نہیں ہے ایمان والے میں سارے کوچ کریں تو کیوں نہیں کوچ کرتی ہر بڑی جماعت میں صرف چھوٹی جماعت ساری وہ چھوٹی جماعت دین میں سمجھ جانے پیدا کرے اور ساری وہ چھوٹی جماعت اپنی قوم کو جب واپس آئے ان کے پاس ساری لوگ بچ بچ کر چلے تو خلاصہ کلام کہی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں تو یہ دعا کہ دین کا علم حاصل کرنا پورا دین کا عام مسائل تو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے نماز پڑھنی ہے پتا ہونا چاہیے کہ صبح کی دوڑ کرتے ہیں فرض زور کی چار کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی بعد میں کچھ اور پڑھی جائے گی تصویر پڑھی جائے گی یہ مسائل عام تو سب کو پتا ہوں گے لیکن مالی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کو تو علماء ہونے چاہیے ہر زمانے کے اندر اور یہ فرض کفایا ہے دین کا علم حاصل کرنا یہاں ایسے مانوروں لڑوں سے جو تمہارے قریب کا اثر ہے اور چاہیے کہ پائے وہ تمہارے اندر سختی اور جان لو کہ اندر ساتھ ہے مستقین کے وائی ما انزل سورت ان اور جب وہ جاتی ہے کوئی سورت تو پھر ان منافقوں میں سے کو کہتا ہے کہ اس صورت کے اس کا ایمان بڑھایا تو میں جو لوگ ایماندار لائے فضاد تم ایمان آ اس سورت ان کا ایمان بڑھایا ہم اس کا شرور اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو وہ سوتوں کی گندگی بڑھاتی ہے پہلے کئی سوتوں کو نہیں ماننا اب ایک نئی سوت کو نہیں ماننا اس بات گندگی بڑھ گئی پہلی گندگی کے ساتھ اور ہمارے سال میں روقافل ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک یا دو دفعہ جانتے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ امتحان دیتے ہیں کہ کون آدمی اس پریشانی کے موقع پر پھر عمل کا ٹھیک ٹھیک ساتھ دیتا ہے پھر نہیں کرتے ولا ہم یہ کرون اور نصیحت نہیں پکڑتے اور جب کوئی سورت نازل ہونی شروع ہو جائے نا اور پیغمبر وہ سورت پڑھ کے سنائے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہیں دیکھتے کوئی نہیں تم کو کیوں اس واسطے کے سور کے اندر جہاد کی بات آ رہی ہے کتاب کی بات آ رہی ہے پیغمبر ابھی کہے گا کہ چلو تیار ہو جاؤ ہم نے جانا تو ہے کوئی نہیں تو اگر کوئی دیکھتا نہیں تو ہم کھچک جائیں پھر یہ چلے جاتے ہیں پھر بھی اللہ کے دل اس واسطے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں سمجھتے نقا بھی جا آپ تم رسول نہ تمہارے پاس رسول آیا تمہیں سے بھاری ہے اس کو وہ بات جیسے تم کو مشقت ہو حریف ہے تم پر مومنوں پر سب کرنے والا مہربان بھائی توندوں بکر حق بھی اللہ پر اگر وہ منہ پھیلے پر تو کہ مجھے اللہ کافی ہے نہیں کوئی نہ وہی اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ ہرشی عظیم کا مالک ہے ان دو آیتوں کو گیارہ دفعہ پڑھنے سے شیر وغیرہ سے معقول رہتا ہے